الحمد لله الذي كشف لي اوليائه بواطن ملكوته وقشع لي اسيائه سرائر جبروته ورقى دم المحبين بسيف جلاله وازقى سر العارفين روحي بصالح وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وآله واصحابه وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته واولياء امته علماء ملته وفقراء طريقته والسلام على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا عباد اللہ یا آپ سب کی خدمت سلامت کرتے ہیں ان کی خدمت میں بھی جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں اور ان کی خدمت میں بھی جو مجھ سے میری نظروں سے حجاب میں ہیں پردے میں ہیں کہ ایمان بالغیب رکھنے والا کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے ہم کوئی نئی بات کہنے نہیں آئے وہی باتیں جو مسلمانوں کا عالمگیر عقیدہ ہیں اسلام کے عقائد کی بنیادی سچائیاں ہیں امید تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہے وہ مانتا ہوگا ایمان رکھتا ہوگا ان حقائق پر لیکن بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ بہت سی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں وقت کی کائی جم تو گئی ہے یاد کی گہری جھیلوں پر لہر کوئی تھرنا جاتی ہے تیز ہوا چل جانے سے یہ جلسے یہ محفلیں ایک تیز ہوا کا جھونکا بن کر آتی ہیں جو غفلت کی کائی ذہنوں پہ چھا جاتی ہے جو لوگ بھول جاتے ہیں یہ محفلیں علماء کرام کے بیانات جن کی ترجمانی کا شرف مجھے بھی مل جائے تو میرے لیے مفرت کا بہانہ ہے اور حالات کیسے بھی لوگوں سچی بات یہ ہے کہ ہم اتنے گنہ گار ہیں کہ شاید شہادت ہی سے ہماری مفرت ہو سکے تو ہم تو شہادت ہی کی تمنا میں گلی گلی پھرتے ہیں کہ ہم اتنے گنہ گار ہیں کہ اپنی معافی کے لیے چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں موت آ جائے کہ سرکار نے فرمایا کہ شہید کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں پاتا کہ وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے سنیوں میں شہید ہو سکتے ہیں یزید نہیں ہو سکتے سنی تحریک کے لیے بس ایک ہی عرض کرتا ہوں کہ مفتی و فقیح نہیں مان لیتے ہیں مفتی و فقیح نہیں مان لیتے ہیں ناموں سے مصطفیٰ پہ مگر جان دیتے ہیں مسجدوں سے جو وابستہ رہے گا وہ اس پہ کبھی عذاب نہیں آئے گا حضور غوث آپ نے فرمایا کہ مسجد سے تعلق قائم رکھو جو مسجد سے تعلق قائم رکھتا ہے اگر اللہ کی طرف سے عذاب بھی آئے آسمان سے آگ برسے تو یا تو مسجد بچے گی یا مسجد والے بچیں گے جو مسجدوں کو بچائیں گے اللہ انہیں بچائے گا اور سنی تحریک انتظامیہ کے حسن انتظام کے ساتھ اور قانونی کاروائیوں کے اہتمام کے ساتھ الحمدللہ للہ محفلیں بھی سجاتے ہیں اور مسجدوں کو بھی بچاتے ہیں اور ایک بات ہے ایمان میں وردی اور بے وردی کا فرض نہیں ہوتا وہ بھی اہل محبت ہے بلکہ ہمارا تو مسجدوں کے سلسلے میں ایسا تجربہ ہے نازاباد میں کسی مسجد میں سلاد و سلام پہ اختلاف تو سلاب پڑھیں کہ نہ پڑھیں مقدمہ قائم ہو گیا عدالت میں مقدمہ چلا گیا تو جج بیٹھے تھے فائلیں پیش ہو رہی فائلیں یہ کیس یہ کیس یہ کیس اچانک مسجد کا جب کیس سامنے آیا فائل اٹھا کے دیکھا اسے کھولا جو مسئلہ دیکھا تو فائل بند کی اور کہا ان دونوں مولوی سامان سے کہیں کہ ہمارے پاس آ جائیں چیمبر میں آ جائیں آپ آزاد چیمبر میں آ جائیے اپنے کمرے میں چلا گیا اور یہ دونوں گروہوں کے جو نمائندہ مولوی تھے ان کو چیمبر میں بلا کے جج نے کہا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے مجھے اس امتحان میں نہ ڈالے آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں سوچے تو صحیح مجھے بھی کل حضور کو منہ دکھانا ہے میں کیسے یہ فیصلہ کر سک لکھ سکتا ہوں کہ مسجد میں سلاد و سلام نہ پڑھا جائے لیکن کیونکہ عالم دین نہیں ہوں اور خدا کرے وہ وقت آئے کہ عدالتوں پر بھی علماء تشریف فرما ہو میرا بس ہو تو دعوت اسلامی والوں کو پولیس میں بھرتی کرا دوں اتنا اچھا انتظام ہو جائے ہمارے پولیس والے بےچارے کیا کرے بتائیے چور کو پکڑے کہ مولوی کو پکڑے کچھ ایسے مولوی آ گئے اسلحے والے کے جن کی وجہ سے یہ علاقے کے تھانے والوں کی ذمہ داری بیچاروں کی بڑھ گئی پہلے تو مولوی جاتے تھے تھانے والے حضرت سلام دعا دعا میں یاد رکھیے گا حضرت اب بیچارے جھاگ کے دیکھتے ہیں مولوی تو ہے مگر کیسا جا رہا چہرے پہ نور ہے کہ نہیں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ مولوی کے چہرے پہ نور ہے اور سبز امامہ ہے یہ کتھا اچھا امامہ ہے تو کہتے ہیں حضرت اچھا ماشاء اللہ فیضان مدینہ سے آ رہے ہیں یا میلاد کی محفل سے آ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سے مٹھائی مانگے تو مانگے ہم سے تو مٹھائی بھی نہیں مانگتے ہم زبردستی دیتے بھی ہیں تو بےچارے احتیاط سے لیتے آج کل مولویوں کا کیا بھروسہ بتائیے تو یہ کچھ ایسے مولوی آ گئے کہ جنہوں نے ہم یہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو مسجدوں کو اللہ پر فساد کی آماج گاہ بنا دیا اور ہم محبت کے ساتھ بلا رہے ہیں اور اب بھی یس کرتے ہیں کہ اگر محبت کے ساتھ سنیے گا تو ممکن ہے جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے یہ غلط فہمی ہی ہوتی ہے آؤ بچوں بیٹھ جاؤ سبحان اللہ دیکھیے یہ صرف میلاد کی محفل ہے جس میں بچے آ کے بیٹھتے ہیں دنیا کے کسی سیاسی جلسے میں بچے پھڑکتے بھی نہیں ہیں اچھا شادی میں بچوں کو لے جانا پڑتا ہے ماں باپ سنبھالتے ہیں اور اپنے پاس بٹھانے کے لیے کتنا ان کو حال میں محنت کرنی پڑتی ہے حال میں جو ماں باپ کا حال ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے لیکن یہ میلاد مصطفیٰ ان کی محفل ہے یہ حضور کی محفل ہے سنت کی محفل ہے کہ ابھی دری بچھنے نہیں پاتی کہ بچے آگے بیٹھنے شروع ہو جاتے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کے کانوں میں کہہ دیتا ہے آؤ آؤ اس کی محفل ہے جو تمام عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں اللہ یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اور ہمارے یہاں خواتین بھی ماشاء اللہ خود ہی تشریف لائی ہوئی ہمیں کہیں گاڑی بھیج کے منگوانا نہیں پڑا ہے ہمارے یہاں خود ہی لوگ آتے ہیں اور ہمارے جلسوں کی کامیابی اس پہ نہیں ہے کہ لوگ کتنے آتے ہیں وہ اور جلسے ہیں کہ حاضری زیادہ ہو تو جلسہ کامیاب سمجھا جائے حضور کا جلسہ وہ ہے حضور کی محفل وہ ہے کہ جس میں جو آ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے حضور کی محفل کسی کے آنے سے کامیاب نہیں ہوتی حضور کی محفل میں جو آ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے میری اسلامی بہنیں بھی کتنی دیر سے محفل میں بیٹھی ہیں اور خاموشی سے بیٹھی ہیں عورتوں کا خاموش بیٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے عورتیں آپس میں باتیں کرتی رہتی ہیں نا لیکن میلاد کی محفل کا بڑا احترام کرتی ہے بلکہ میں ان عورتوں کو سلام کرتا ہوں کہ مولوی تو آپس میں بحث کرتے رہے کہ میلاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے میلاد کی محفل شرک ہے کہ بدت ہے یہ کب سے شروع ہو گئی لیکن یہ مسلمان عورتیں ہیں جن کی تمنا ہوتی ہے کہ دکھ ہو یا سکھ ہو گھر میں حضور کا میلاد ضرور ہونا چاہیے ارے گھر نہیں تو تمنا ہوتی ہے کہ گھر میں ہم بعد میں جائیں گے پہلے حضور کا میلاد ہونا چاہیے اللہ اکبر بیٹی کے لیے رشتہ ہے تو ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ میلاد ہو مایو بیٹھے بیٹی تو ماں ایمان والی ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ اپتن بعد میں لگے پہلے تھوڑا سا میلاد تو ہو جائے حضور کا میلاد تو ہو جائے یہ اسلامی معاشرہ ہے بھولی ہوئی باتیں یاد دلاتے ہیں تاکہ اگر کوئی سمجھ رہا ہو کہ یہ نئی بات ہے یہ بدت ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی معاشرے میں تو ایک ہی محفل مشہور تھی اور معروف تھی اور جہاں ہم سندھ میں موجود ہیں سندھ کے لٹریچر کا اور ادب کا معاملہ یہ ہے کہ سندھ کے ادب میں حضور کا ذکر جب بھی ہو جس انداز سے ہو حضور کی سیرت کا بیان ہو سورت کا بیان ہو کمال کا بیان ہو جمال کا بیان ہو حضور کے موضوع کا بیان ہو حضور کا ذکر ہو غزوات کا بیان ہو معلوم ہے اسے کیا کہتے ہیں مولود شریف مولود کہتے ہیں مولود شریف ارے ہم کیا کہیں گے میلاد عرب والے مکے کو مولود النبی کہتے ہیں مولود النبی جہاں حضور پیدا ہوئے وہاں تو ایک گھر بھی ہے سرکار کا آسان ابھی تک موجود ہے نا اللہ سے سلامت رکھے جہاں دنیا میں تشریف لائے حرم کعبہ میں اللہ سارا حرم مبارک ہے خانہ کعبہ ہے خانہ کعبہ کی ساری دیواریں مبارک ہیں لیکن وہ دیوار جس میں دروازہ لگا ہوا ہے جس طرف حضر اسود ہے جس طرف زمزم ہے یہ یہ مقامات پہ فضیلت پہ فضیلت ہے ایسا لگتا تھا کہ اللہ جانے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی سب سے پہلے حضرت نو علیہ السلام نے تعمیر کی سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تو یہ حیرت کی بات ہے کہ دروازہ اس طرف کیوں لگایا مشرق کی طرف کیوں لگایا زمزم مشرق کی طرف دروازہ مشرق کی طرف پتا چلا کہ جو نبیوں کے سردار آنے والے تھے وہ اسی طرف سے تشریف لانے والے تھے اللہ اکبر یا رسول اللہ جو جا چکے ہیں ان کے جشم تصور نے گواہی دی ہوگی اور جو ابھی نہیں گئے ہیں ان کے عشق نے اللہ اکبر محبت سے طرف چاہی ہوگی کہ ہمیں بھی حاضر نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کو حاضر نصیب فرمائے جو حضور کی محفل میں آیا ہے وہی حضور کی محفل میں جائے گا نا جو حضور کی محفل میں دنیا میں آیا ہے میں تو جب اورنگی میں آتا ہوں کسی پہاڑی بہت دور ہے اندر ہے راستہ یہ سب کچھ صحیح ہے لوگوں میں پہلی دفعہ آیا ہوں میں شاید آپ سے باقاعدہ تعارف نہ ہو لیکن سچی بات یہ ہے کہ جہاں حضور کی محبت ہوتی ہے وہ سب اپنے ہی لگتے ہیں اور جب یہاں اورنگی میں جلسے میں آتا ہوں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ مدین شریف سے تازہ ہوا کا جھونکا یا دروشی پڑی اللہ صلی وسلم مولانا محمد نبی بلال وبارک وسلم اورنگی کے کسی جلسے میں آتا ہوں تو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کوئی قافلہ ہے جو مدینہ شریف کی طرف جا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے راستے میں ٹھہر گیا ہے یہ قافلہ ہے جو مدینہ شریف کی طرف جا رہا ہے لاکھوں جاتے ہیں آپ بھی جائیں گے فکر نہ کیجیے یہی پہاڑیاں ہیں جہاں سے حج کے پیدل قافلے جاتے تھے اگر اس زمین کی تمہیں قدر کرنی ہے تو منگو پیر بابا سے پوچھو بابا فرید سے پوچھو کہ یہ اورنگی کی پہاڑیاں کیا ہیں یہ کراچی کیا ہے تو وہ بتائیں گے یہی تو باب المدینہ ہے یہ مدینہ شریف کا دروازہ ہے نوجوان نسل بیٹھی ہے ان کو یاد کرانا ہے پہلے جو ہندوستان سے عراق سے قافلے آیا کرتے تھے جو پیدل قافلے اس طرف سے آیا کرتے تھے افغانستان سے قافلے آیا کرتے تھے جو حج پہ جایا کرتے تھے جب وہ کراچی پہنچتے تھے تو کہتے تھے یہ جو بحیرہ یہ جو سمندر ہے اس کا کیا نام بحیر عرب عرب کا سمندر ہے یہ کرسٹن جائیے حق پہ جائیے سینس پہ جائیے اب پھر جائیے گھومنے تو گئے ہوں گے سیر و تفریح لیے تو گئے ہوں گے بچوں لیکن اب اس جذبے سے جانا کہ یہی وہ سمندر ہے کہ ایک لہر کراچی پہ جھومتی ہے تو دوسری لہر حجاز مقدس پہ چومتی ہے یہی سمندر تو ہے ایک اس طرف کراچی کو جھوم رہی ہے تو دوسری طرف مدین طیبہ کو چوم رہی ہے ہم مدین شیب سے بہت قریب ہیں اور جو دور ہیں وہ ہمارے جلسے میں آ جائیں ہم ہی سے قریب نہیں ہوں گے جو ہم سے قریب ہوگا وہ حضور سے قریب ہو جائے گا اللہ عارف فیضان رضا اللہ تعالیٰ علماء کا ترجمان بنا دے جو ہم سے قریب ہوگا حضور سے قریب ہو جائے گا آؤ آؤ چاہو تو زمانے کی زبان سنو تو زمانہ بھی ہم بتاتے ہیں حضور سے کتنا قریب ہے اگر لوگوں کو گننا شروع کرو تو ہم بتائیں گے کہ حضور سے ہم کتنے قریب ہیں کسی اور سے پوچھو گے تو کہیں گے زمانہ چودہ سو سال گزر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرو سردہ پدہ فرمائے کتنے سینکڑوں سال گزر گئے ہزار سال اور کم از کم ڈیڑھ ہزار سال کے قریب ہونے کو آیا ہم کہاں حضور کہاں اچھا ہم کہیں گے آج پیر کی شب ہے آج ہی کی رات ہے جب حضور دنیا میں تشریف لائے تھے اللہ اکبر میرے اللہ نعرہ لگانا ہے تو اتنی زور سے لگائیے کہ ارش تک آواز جائے ورنہ کم از کم اتنی زور سے لگائیے کہ گمبد خزرہ تک آواز جائے یہ کہنے کی بات ہے کوئی اتنی زور سے نعرہ نہیں لگا سکتا کہ اج تک اس کی آواز چلی جائے کوئی اتنی زور سے نعرہ نہیں لگا سکتا کہ گمبد حضرت تک آواز چلی جائیے سنی مبالغہ بہت کرتے ہیں غلو بہت کرتے ہیں ارے تم کتنی زور سے بھی بولو اورنگی کے دوسرے سیکٹر سے تمہاری آواز نہیں جا سکتی اسی لیول پہ رکھیے ضرورت ہے اس بار زور سے بولنے کی سر کے کانوں کو نہیں سنانا ہے دل کے کانوں کو سنانا ہے سننی تو اللہ نے سبھی کو بنایا ہے دو دو کان دے کے ادھر سے بھی سننی ادھر سے بھی سننی بنایا ہے مگر سننے سننے میں فرق ہو جاتا ہے تو سننی سننی میں بھی فرق ہو جاتا ہے لہٰذا یہ احسان بھائی کا احسان ہے کہ ایسا اچھا سسٹم ہے اور شمی میں کچھ ساؤنڈ ہے کیا بات ہے اور یہ دور تک آواز جا رہی ہے تو نعرہ لگانے کو یہ جو سننی کہتے ہیں اتنی زور سے لگائیے کہ عرش تک آواز جائے اتنی زور سے لگائیے کہ گمبد خزرہ تک آواز جائے یہ کہنے کی بات ہے کوئی اتنی زور سے نعرہ نہیں لگا سکتا کہ مدینی چیز تک آواز پہنچا دے لیکن ایک بات ہے یہ جو زور سے نعرہ لگاتے ہیں اس لیے نہیں لگاتے کہ اتنی زور سے لگائیں کہ گمتی تک آواز پہنچ جائے یہ زور سے تو اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمارے جذبے کا اظہار ہو جائے ہماری محبت کا اظہار ہو جائے ہمارے عشق کا اظہار ہماری طرف کا اظہار ہو جائے ہمارے عقیدے کا اظہار ہو جائے وہاں تک آواز معلوم ہے کون سی جاتی ہے اتنی زور سے نعرہ لگائیے کہ گمت آواز جائے نہیں لگا سکتے مگر آواز کون سی چلی جاتی ہے اپنے گھر جائیے کمرے کے گوشے میں بیٹھ کے تصویر ہاتھ میں لے لیجیے اور آہستہ آہستہ دروشی پڑھیے حضور سنتے ہیں مدینہ شریف آواز پہنچانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زور سے نعرہ لگائیے عرش پہ آواز پہنچانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت زور سے نعرہ لگائیے چیخ کر بولے تقریر کرے کبھی عرش تک آواز جائے گی چیخ تو آپ کے لیے رہے کہ آپ کے دلوں سے غفلت کی کائی چھٹ جائے آپ کے کانوں پر جو لوگوں نے بہکاوے کے پردے ڈال دیے وہ پردے ہٹ جائیں ورنہ آج تک آواز کس کی جاتی ہے ایک بچہ گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کھولتا ہے ابھی کاغذ کا سفا پلٹتا ہے کہ عرش کے فرشتے اس کے لیے دعائیں دینا شروع کر دیتے جی۔ اللہ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ پاکستان سبحان اللہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میری تفریح کا تعلق ان سے بھی ہے جن کا اس جلسے سے تعلق ہے میری تفریح کا تعلق ان سے بھی ہے جن کا اس جلسے سے تعلق نہیں ہے جو ہم سے اختلاف بھی رکھتا ہے اس کو بھی میں پیار سے ایک دعوت دیتا ہوں کہ دیکھو تین چیزیں ہوتی ہیں غلط فہمی ضد اور فساد جہاں فساد ہوتا ہے وہاں ہم جاتے نہیں اور اللہ کا شکر ہے جہاں ہم جاتے ہیں وہاں فساد نہیں ہوتا ضد اگر چھوڑو گے نہیں تو اختلاف دور نہیں ہوگا اور اختلاف کس کیوں پیدا ہوا ہے شاید کسی غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوا ہو تو اگر وہ اپنی غلط فہمی ہم سے پوچھ لیجیے کہ ایسا کیا ہے تو اگر ہم بتا سکتے سکیں گے تو بتا دیں گے کھڑے ہو کے پوچھ دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ظاہر نہ ہو تو پرچی بھجوا دیجئے یہ صرف علماء اہل سنت ہی کا شیوا ہے کہ کھلے ہاتھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی اور ہم نے دوسروں کے سوال و جواب کے پروگرام بھی دیکھے ہیں کسی نے پرچی لکھ کے پوچھی حیران ہو گئے مولوی صاحب پڑھ رہے تھے مردوں کے لیے قرآن خانی جائز ہے بہت دیر تک پرچی پڑھتے رہے مردوں کے لیے قرآن خانی جائز ہے میں دور کھڑا ہوا تھا گاڑی روک کے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے مسلمانوں کا جلسہ ہے کوئی عالم تقریر کر رہا ہے مسلمانوں کے اتحاد کی بات کر رہا ہے سب مسلمین مل جائیں ایک جماعت میں ہو جائیں کتنی اچھی بات ہے تو سنو تو صحیح کہ کیا کہہ رہا ہے اب کسی نے پرچہ بھیجا کہ مردوں کے لیے قرآن خانی جائز ہے کہ نہیں تو حیران تھے میں نے زور سے بولا میں نے کہا جناب یہ مردوں کے لیے ہوگا سوال یہ ہوگا کہ مردوں کے لیے قرآن خانی جائز ہے کہ نہیں آپ پرچی تو صحیح پڑھ نہیں سکتے تو پرچہ ہی کٹنا چاہیے ایسے لوگوں کا بہرحال تو کوئی غلط فہمی ہوگی تو ہم کوشش کریں گے کہ غلط فہمی دور ہو جائے ناراض نہ ہوئیے گا اور ایک بات ہے جو پہلی دفعہ کسی پہ بھی حملہ کرے ہتھیار اٹھائے وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی علمی جواب باقی نہیں رہا تھا اس کے پاس معلومات کا خزانہ ختم ہو گیا تھا اس لیے وہ کچھ بات زبانی تو نہیں کہہ سکا علمی تو نہیں کہہ سکا ہتھیار اٹھا لیا سرکار نے فرمایا و صلاحی او کما قالا رسول اللہ وسلم سرکار نے فرمایا میرا اسلحہ میرا علم ہے میرا اسلحہ میرا علم ہے تو جس مولوی نے کلا سنکوف اٹھائی پہلی دفعہ کسی پہ حملہ کرنے کے لیے ایسی ایسے جلسے کیے کہ چار چار پانچ پانچ گارڈ خطرہ تو ان کو ہے جنہوں نے کسی کو مارا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر جو اہل سن جماعت کے جلسوں میں کہاں گارڈ وغیرہ ہوتے تھے اب تو قانونی طور پہ ان محافظوں کو آنا پڑا ہے بیچاروں کو اس پر بھی ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ ان کی یہاں ڈیوٹی لگ رہی ہے اور یہاں ماشاء اتنا رش ہے کہ آپ مٹھائی اگر تقسیم کریں گے تو پتہ نہیں ان تک پہنچ سکے گی کہ نہیں پہنچ سکے گی لیکن دوستوں مجھے افسوس تو ان مولویوں پر ہے کہ جنہوں نے میلاد کے جلسوں لوگوں کو اللہ اکبر اول تو پہلے اختلاف کیا اور پھر ایسے اختلافی جلسے کیے جن کی وجہ سے فسادات ہوئے ہیں تو اگر ہماری تقریر سنیں گے تو ممکن ہے وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں کہاں تک آواز جاتی ہے کہاں تک آواز نہیں جاتی میں نے کوئی نئی بات نہیں کہی یہ سب کو متفق علیہ مسئلہ ہے کہ سرکار نے فرمایا بچہ جب قرآن پڑھنے دین کا علم حاصل کرنے مدرسے کی طرف چلتا ہے جب ایک طالب علم علم کی راہ میں چلتا ہے علم دین کی راہ میں چلتا ہے طالب علم دین کے علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلے تو فرشتے اس کی راہ میں پر بچھاتے ہیں فرشتے اس کی راہ میں پر بچھاتے ہیں تو عالم دین چلے تو راہ میں پن بچائیں تو جو اللہ کا ولی چلتا ہوگا تو کیا عالم ہوتا ہوگا جو اللہ کا ولی چلے تو عالم ہو سو جب کوئی اللہ کا نبی چلتا ہوگا تو کیا عالم ہوگا اور جب نبی جو چلے سو جو عالم ہو سو ہو لیکن جب نبیوں کے سردار محل حرام ہوتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہوگا پھر تو اللہ نے خود ہی فرما دیا جب حضور کو چلتے ہوئے دیکھا تو اللہ نے فرمایا اللہ عقم بحاظ تاہل بحاظ البلد اے پیارے حبیب ہم میں شہر مکہ کی قسم ذکر نہیں کرتا لیکن اس لیے قسم ذکر کرتا ہوں کہ تم اس میں چل چلتے پھرتے ہو میں مکے کی قسم عام لفظوں میں کھانا لیکن کہنا نہیں چاہیے اللہ کے لیے لفظ کھانا قسم کھانا لیکن عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے ورنہ دو باتیں کہنی چاہیے یا تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے قسم ذکر کی یا اللہ قسم ارشاد فرماتا ہے اللہ نے مکے کی قسم ذکر کی یہ نہیں کہا میں مکے کی قسم اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ میں خانہ کعبہ ہے زمزم ہے صفا و مروا ہے کچھ نہیں کہا کہا پیارے حبیب میں شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ تم اس پہ چلتے پھرتے ہو تو حضور کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے مکے کی قسم ذکر فرمائی تو جب حضور صلی اللہ محمد وسلم کی وجہ سے مکے کو فضیلت ہے سچی بات تو یہ کہ فضیلت فضیلت نام ہی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس شے کو جس نفس کو جس کتاب کو حضور سے نسبت مل گئی وہ افضل ہو جس مقام کو حضور سے نسبت ہو گئی وہ مقام افضل ہو گیا آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بھی چلے اور کہاں سے بات شروع کرے ایسی بات کریں کہ کسی کو اعتراض نہ ہو تمام کلمہ پڑھنے والے جس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اسی کی بات کریں جو اس نے نہیں پڑھا ہے وہ بھی اس کو مانتا ہے جس نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے وہ بھی اس کو مانتا ہے ابھی تک کتنی بھی جماعتیں بن گئی لیکن اس کو ماننے کا سب کو دعویٰ ہے اور وہ کیا ہے وہ قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے قرآن اللہ کا کلام ہے ہمارا بیان تو عموماً دعوت اسلامی کی تحریک ہو یا سنی تحریک کا حلقہ ہو چاہتے اصل یہ ہے کہ اصلاحی بیان اب اصلاح عقائد کی پہلی بات ہے پھر امال کی اصلاح ہے اس لیے مولانا محمد علی صاحب تشتی جو اس قدر محنت کی انہوں نے اور آپ کی میری اصلاح کے لیے جو گفتگو کی وہ اس لیے کی کہ عقائد درست ہو جائیں تو مقصد اصلاح ہے اس میں پہلی چیز عقائد ہے لیکن میں کہاں سے عرض کروں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں کہ حدیث شریف تو بہت بڑا علم ہے لیکن قرآن قرآن کا علم ہے اور قرآن سے اگر ذکر کریں گے ابھی میں نے پرچیاں پڑھی نہیں ہیں لیکن ان شاء اللہ تعالی جو سوالات ہیں خصوصاً عقائد کے بارے میں کیونکہ عقائد کے بارے میں نس صحیح آیات کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے اور پھر صحیح احادیث متفق علیہ جس پہ تمام مسلمان متفق ہیں عقائد کی بات بڑی گہری بات ہوتی تو جتنے عقائد کی باتیں انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو قرآن ہی سیز کریں گے اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو تم قرآن پڑھو جہاں سے چاہو پڑھو ہم حضور کی شان بیان کریں گے تم قرآن پڑھو چاہے جہاں سے پڑھو ہم حضور کی شان بیان کریں گے تو جب میں محفل میں آیا تو میں نے قاری صاحب سے نظامی صاحب سے پوچھا یہ تلاوت کی گئی کون سی آیا تھی کہیں حافظ کے درمیان سے پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں تو مشہور صورتیں ہی یاد ہوں گی لیکن معلوم یہ ہوا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات سے تلاوت کی گئی حقیم صلاح کا شم سے علاقہ سے قرآن شیخ کی جو تلاوت ہوئی میں کیا بتاؤں پہلے تو آئیے قرآن کی بارگاہ میں اس سے محبت کا اظہار کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں قرآن قرآن ہے کیا شان ہے قرآن کی ہر شے کا اس میں بیان ہے اور جہاں سے چاہو قرآن پڑھو قرآن کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ مختصر سی بھی تلاوت ہو لیکن مضمون کا پھیلاؤ اتنا ہوتا ہے آج اس محفل میں اس محفل میں جو آیات تلاوت کی گئی ہے نا اللہ اگر مجھے توفیق دے تو تم جو چاہو پوچھو میں انہی آیات کی روشنی میں جواب دوں گا دوسری آیت تک جانا بھی نہیں پڑے گا مخالف کیوں مخالفت کر رہے ہیں انہی آیات میں ذکر ہو گیا ہے ہم حضور کی شان کیوں بیان کر رہے ہیں انہی آیات میں ذکر ہے ہم حضور کا وسیلہ کیوں تھامے انہی آیات میں ذکر ہے اللہ اکبر نماز کی بات ہے تو انہی آیات میں ہے نماز پڑھو سورج کے طلوع ہونے سے لے کے رات کے ڈھلنے گہرے ہونے تک چھا جانے تک اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو فجر و ظہر اور پھر سورج کا ڈھلنا اثر مغرب عشاء اللہ و ساری نماز دلو کی شم سے الا غسق اللیل رات کے چھا جانے تک نماز آ گئی نا اور اصلاح کی بات تو یہی ہے کہ سب سے پہلے نماز ہے اول نماز ہے آخر نماز ہے جس کو جو کچھ ملا ہے نماز میں ملا ہے اور ہماری محفل تو نماز ہی کا صدقہ ہے جیسے نماز ہے جس طرح نماز شروع ہوتی ہے ہماری محفل شروع ہوتی ہے جیسے نماز ختم ہوتی ہے ہماری نماز ختم ہوتی ہے نماز بھی اللہ کے کلام سے شروع ہوتی ہے ہماری محفل بھی اللہ کے کلام سے شروع ہوتی ہے نماز بھی حضور پہ درود و سلام پہ ختم ہوتی ہے ہماری محفل بھی درود و سلام پہ ختم ہوتی ہے نماز پڑھیں تو توجہ سے پڑھیں نماز شروع ہوتی ہے قرآن سے تلاوت سے نماز الحمد للہ سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ سعود الفاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں نا سنا سے پہلے تو نہیں پڑھتے تقبیر تحریمہ سے پہلے نہیں پڑھتے نماز لے جانے کے بعد سنا پڑھنے کے بعد پھر باللہ بلّہ الشیطان بسم اللہ نظم الحمد للہ بلالمی سورہ ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نماز شروع ہوتی ہے نماز بھی شروع ہوتی ہے اللہ کے قلم سے اور ختم کہاں ہوتی ہے درو شریف ہے درود ابراہیمی پھر پھر اس کے بعد دعا انشاءاللہ ہماری محفل بھی اسی طرح اللہ کے کلام سے شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد سلاۃ و سلام پہ ختم ہوگی اور پھر دعا پہ ختم ہوگی سبحان اللہ تو نماز اول ہے نماز آخر ہے جو جو نماز جو نماز نہیں پڑھتا وہ دین سے دور ہے لیکن جو نماز پڑھے وہ سچی پڑھے یہ نہیں کہ نماز میں پڑھ رہا ہے کچھ اور مان کچھ رہا ہے پڑھے کچھ اور مانے کچھ اور دوسروں کو سمجھائے کچھ اور نماز میں تو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور میرا سلام سن رہے حضور کو یا نبی سلام علیہ کہے اور یہاں کہے یا نہیں کہنا چاہیے یا حاضر و ناظر کے لیے ہوتا ہے اور حاضر و ناظر کیا ہے یہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے لیکن نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ اس سے عرض کریں گے آئیے قرآن کا اجمالی ترجمہ اور مفہوم جو آیات پڑھی گئی اس میں جو نصیحت ہے پہلے وہ سن لیجیے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو اور نماز پانچ وقت کی جمعے کی نماز پڑھنے والے مسلمانوں یاد رکھو جمعے جمعے جمعے جمعے کی صرف جمعے کی نماز پڑھنے والوں یاد رکھو جو ہفتے میں ایک نماز پڑھتا ہے اس کو معلوم ہو کہ جس مذہب میں ہفتے میں ایک نماز ہوگی وہ کوئی اور مذہب ہوگا اسلام نہیں ہے جو ہفتے میں ایک نماز پڑھ کر مطمئن ہے کہ کم از کم میں جمعے کو تو پڑھ لیتا ہوں جمعے کی جمعے نماز پڑھتا ہوں وہ یاد رکھے کہ جمعے کی نماز معاف ہو سکتی ہے زہر کی معاف نہیں ہو سکتی اس وقت عشاء کی نماز معاف نہیں ہو سکتی عشاء کی نماز پڑھنی ہے آپ کو جا کر آج جلسہ ذرا جلدی ختم ہوگا انتظام کا تقاضا بھی ہے اور تقریر گیارہ بجے مجھے مل گئی ہے گیارہویں والے کا فیض ہے پھر بارہویں والے تک انشاءاللہ لیکن ایک بجے تو سبھی اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے اللہ میں ایک کر دے اور نیک کر دے تو نماز پڑھنی ہے نماز نماز نماز جمعہ معاف ہو سکتا ہے لیکن عشا معاف نہیں ہوگی جمعہ معاف ہے جمعہ معاف ہے لاکھوں مسلمانوں پہ جمعہ معاف ہے وہ جب گاؤں میں رہنے والے ہیں جہاں جامع مسجد نہیں ہے وہاں جمعے کی ضرورت نہیں ہے جمعہ واجب بھی نہیں ہے لیکن زہر پڑھنی ہوگی کسی کو جمعہ نہ ملے شہر میں بھی رہتا ہو تو زہر ضرور پڑھے جمعہ معاف ہے عورتوں کو جمعہ معاف ہے بیمار کو مسافر کو لیکن ہمارا کیا ہے کہ جمعہ ہی پر ذرا تو زور زیادہ دیا ہوا ہے دینا چاہیے فضیلت کے اعتبار سے جمعے کی چھٹی ختم ہوئی ہے جمعے کی فضیلت ختم نہیں ہوئی لیکن اس جلسے سے جانے کے بعد مزہ تو یہ ہے کہ ایسا انقلاب آئے اور سچی بات ہے مسجد کی حفاظت صرف گارڈ سے نہیں ہوتی مسجد کی حفاظت اقامت سلاد سے ہوتی ہے مسجد کی تعمیر در و دیوار سے ہی نہیں ہوتی مسجد کی تعمیر و تزئین جماعت کی کثرت سے ہوتی ہے آپ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہوں گے راستے میں نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد میں جانے کی ذرا فرصت کم ملتی ہے اسی لیے تو یہ مسجد میں مسائل ہیں اگر اہل سن و جماعت مسجد میں جماعت کا اہتمام کریں اور مسجد میں رہیں تو کس کی ضرورت ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہو اور پھر یہ حیران کن بات ہے کہ اہل محبت کے ہجوم میں کچھ بدعقیدہ لوگ آ جائیں اور مسجدوں میں داخل ہو جائیں میں تو کہتا ہوں انشاءاللہ انتظامیہ نظر میں رکھے ہوئے ہے ایسے لوگوں کو دفتر نہیں کھولنے دے گی جن کا نشان اسلحہ ہو جن کا نشان ہی کلا شنکوف ہو ایسے مولویوں کو تو میرا میرا خیال ہے کہ وہ اہل محلہ اپنی گلیوں میں جگہ ہی نہیں دیں گے جو لوگ و فساد پھیلانا چاہتے ہیں ارے ان محفلوں میں آئیں گے کہ جہاں نماز کی بات ہوتی ہے لیکن کسی کو گولی مار کے نہیں بلکہ اللہ کا کلام سنا کر نصیحت کی باتیں سنا کر بلکہ بتاشے سے لے کے شکر پالے سے لے کے بالوشاہی اور برفی تک تقسیم کر کے کہتے ہیں کہ اللہ واضح نماز پڑھو دین کی ایک تبلیغ یہ ہے تو نماز پڑھیے گا تو آج سب سے پہلی اپیل یہی کرتا ہوں کہ جس کے ابھی نرم ہے دل ارادہ کر لینا بعد میں مشکل ہو جاتی ہے جس نے ارادہ کر لیا اور ہاتھ اٹھا دے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے جب ہمارے لیے حکم آئے گا تو اپنی گردن چُکر ٹھہر جائیے گا کچھ ہاتھ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں مہربان یہ ہاتھ اٹھانا معمولی بات نہیں ہے یہ کلہاڑی چلانا ہے اپنے نفس کے بت پہ یہ ہاتھوں کا اٹھانا کیا سن اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نعرہ لگایا ہے جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے وہ کبھی پستی میں نہیں رہے گا جس نے کہا ہے اللہ بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے وہ کبھی پستی میں نہیں رہے گا جس نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے وہ حضور کی نظر کرم سے محروم نہیں رہے گا اور جس نے یا علی کا نعرہ لگایا ہے مولا علی کی مشکل کشائی سے محروم نہیں رہے گا اور جس نے یا غوث اعظم کا نعرہ لگایا ہے وہ غوث العظم کی بارگاہ میں مقبول ہوگا ان کی بھی توجہ حاصل ہوتی ہے بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ ہے کسی کو پکارنا نہیں چاہیے اللہ کے سوا اللہ ہی کو پکارو مسجد ٹائل لکھی ہوتی ہے ون المساجد اللہ احدا اور مسجد اللہ کے لیے اللہ کے سوا مسجد میں کسی کو مت پکارو مگر آپ لوگ تو مسجد میں بھی رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں یا غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں ارے نعرہ لگانا تو بڑی بات ہے ابھی سلام ہی کی بات ہو رہی تھی اور میں نے خود بھی سلاۃ و سلام کے لیے کہا کہ مسجد میں سلاۃ و سلام پڑھیں کہ نہ پڑھیں اب بتائیے مسجد نماز کے لیے ہے نماز پڑھ کے گھر آ جائیے السلام علیکم وعلیکم السلام مگر آپ لوگ تو مسجد میں سلاد و سلام پڑھنے کے لیے بہت ضد کرتے ہیں خصوصاً جمعے کے دن صاحب ہم سلام ضرور پڑھیں گے ہم سلام ضرور پڑھیں گے کیا ضروری ہے سلام پڑھنا اور مسجد سلام پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے یا نماز کے لیے مسجد نماز کے لیے بس مسجد جائیے اور نماز پڑھیے اور آ جائیے اور پھر کھڑے ہو کے تو سلام ویسے بھی نہیں پڑھنا چاہیے بیٹھ کے درود پڑھ لیجیے اگر آپ کا بہت شوق ہے تو جمعے کی نماز کے بعد ہم کو معلوم ہے حدیث شریف میں فخصر یوم جمعہ حضور نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو تو یہ سنی جو ہے ان کے دل بے چین ہوتے ہیں پڑھے لکھے ہوں کہ نہ ہو حدیث شریف علم بعد میں آتا ہے محبت کا نور پہلے ہوتا ہے یہ جو سنی تڑپتے ہیں نا کہ جمعے کے دن تو درود پڑھیں جمعے کے دن تو سلاد و سلام پڑھیں جب علماء آتے ہیں تو بتاتے ہیں یہی تو ایمان کی نشانی ہے سرکار نے فرمایا نشکاشی باب الجمعہ حضور نے فرمایا فخصر السلات یوم الجمعہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے ضرور پڑھا کرو جو مشکلیں آج سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے پہلے بھی مشکلات ہوتی صحابہ صاحب بھی سوچتے تھے پوچھتے تھے اردو وسن سے جمعے کے دن سرکار خود قبول فرماتے ہیں نام عمل پیش ہوتا ہے دروشی سنتے ہیں جواب دیتے ہیں ہمیشہ ہی سنتے ہیں لیکن جمعے کے دن تو حضور خود قبول فرماتے ہیں اور دن فرشتے لے جاتے ہیں جمعے کے دن حضور قبول فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے دودھ پڑا کرو جمعے کے دن میں خود قبول کرتا ہوں جمعے کے دن نام عمل پیش ہوتے ہیں اور جو کچھ اور کا مقال اور جو کچھ فرمایا ایک صحابی حضرت ابو جیسے پیارے اور بڑے خاص صحابی انہوں نے پوچھا او بادل موت میری بہنیں توجہ سے سنے میرے نوجوان ساتھی بڑی توجہ سے سنے یہ جو عورتیں باتیں کرتی ہیں نا وہ کیوں کرتی ہیں آپ کو پتا ہے وہ سچی ہوتی ہیں جو دل پہ ہے وہ زبان پر ہے عقل کو بیچ میں لانا کیا جو دل میں آئے وہ فوراً زبان پہ لاتی ہیں عقل کو سحمت کبھی کبھی دیتی ہیں اور نوجوان جو انتظام میں ہیں وہ بھی سن لیں کیونکہ سارا سال جب آپ لوگ پوچھتے ہیں تو ان کو جواب دینے میں آسانی ہوگی آپ جو حضور کو حیات مانتے ہیں بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات مانتے ہیں نبی زندہ ہیں کہاں ہے ہے کوئی قرآن شریف میں وادی شریف میں کہیں ہے کہ نبی زندہ ہوتے ہیں کون سا باب ہے بتائیے تو علماء ہی بتاتے ہیں تو ہم بتا سکتے ہیں ورنہ باپ کا ڈھونڈنا بھی مشکل ہے کیونکہ باپ ہے تو نبی نہیں ہے اگر آپ حادثی کتابیں ڈھونڈنے کا ہے تو نبی ہے تو نبی ہے تو نبی تو کوئی باپ نہیں ملے گا باپ جمعے کا ہے باپ الجمعہ حضور جمعے کی فضیلت بیان فرما رہے تھے جمعے کے دن درود پڑھنے کے لیے فرما رہے تھے تو ابو دردار پوچھا او باد الموت یا رسول وسلم آپ کے وشال شریف کے بعد آپ کی موت کے بعد آپ کے مرنے کے بعد پڑوسی بڑا خوش کے موت موت دیکھو بول رہے ہیں نا ہم بھی تو یہی کہتے ان کا میتن و ان میتون اللہ نے فرمایا اے رسول تم بھی میت ہو اور یہ بھی میت ہے تم کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے لیکن ایک بار بتائیں یہ لوگ موتی کو نہیں سمجھتے موت کیا ہے اس عالم کے حیات کے اسباب کا منقطع ہونا اور دوسرے عالم میں حیات پانا دوسرے عالم میں منتقل ہو جانا اس عالم سے موت ہے اس عالم میں کوئی دوسری زندگی ہے جو اللہ عطا کرتا ہے اور پھر موت کیا ہے لوٹنا ہے آسان سا ترجمہ بتا دوں بہت آسان تاکہ آپ سمجھ جائیں اور عقیدہ بھی واضح ہو جائے اللہ نے فرمایا ان کا میتن و ان نہ ہوں اے حبیب تم بھی میت ہو اور یہ سب بھی میت ہیں مانا ایسا ہے کہ کہیں اختلاف ہو جائے کوئی حق کی بات کہہ رہا ہو اور کوئی باطل ٹولہ اس کی مخالفت کر رہا ہو تو جو بڑا منصف ہو وہ کہے ٹھہرو تم کو بھی میرے پاس آنا ہے اور ان کو بھی میرے پاس آنا ہے پھر میں بتا دوں گا کہ حق میں کون تھا اور باطل کون تھا یا رسول اللہ یا علی علماء اہل سنت اشر بھائی نے بڑا وقت دیا یہ ہمارے مرکزی رہنماؤں میں سے ہیں مولانا صاحب نے وقت دیا ہے میں بڑا مشغول ہوں لیکن میں تو ان نوجوانوں پر حیران ہوں حیرت کے ساتھ خوش ہوتا ہوں کہ اتنا مشکل پوائنٹ کیسا جلدی ریسیو کرتے ہیں وہاں بارہ بارہ سال پڑھ کر اور دستار دستار بندی بھائی ہلو آپ قوت بتا میرا یہ موضوع میرا یہ میرا مزاج نہیں ہے کہ کہوں کہ بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کی شلوار اور یہاں شامی کباب رگڑ رگڑ کے شامی کباب بناتی ہے ہمارا مزاج یہ نہیں ہے بہرحال بہرحال جو خود ہی کہا خود ہی سنا خود ہی سنایا تو دستار بندی بھی ہوتی ہے لیکن دوستوں اور ساتھیوں اتنا اہم پوائنٹ ہمارے جلسے کے ایک مجھے کہنے دیجیے میری طرح ایک عام سنی نوجوان ہے ایسا رسیو کیا کہ روح جسم پہ غالب آ گئی اور نعرہ لگانے پہ مجبور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا بھائی نہ میتون اے پیارے حبیب تم کو بھی ہمارے پاس آنا ہے اور ان کو بھی آنا ہے پھر ہم میں بتا دوں گا کہ تمہارے لیے کیا کہا کرتے تھے تمہارا کیا مقام تھا میں ان کو دکھا دوں گا ارے کیا پتا چلے گا قیامت میں کیا ہوگا کسی کو معلوم ہے یہ اہل سنت جو ہیں سلام سلام یا کرامت ہے بزرگوں کی اعلیٰ کرام بات سلام پر بات آپ جمعے کے دن ضرور پڑھنا باپ جمعے کا ہے سرکار نے فرمایا جمعے کے دن خصوصاً پوچھا موت یا سر آپ کے وصال کے بعد تو سرکار نے کیا جواب دیا سرکار نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میرا وصال ہوگا مجھے بھی جانا ہے مجھے بھی پردہ کرنا ہے لیکن اس کے بعد تو میں سن نہیں سکوں گا اس کے بعد تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا نہیں کیا فرمایا ان اللہ اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق ابو دردا یاد رکھو کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو چھوئے اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے بلکہ رس بھی پاتا ہے تکبیر حی شریف ہے قرآن سے بتائیے ولا تقول صرف ہی سبھی اللہ امباد بلاؤں ولا کل کا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہنا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو ان کو مردہ نہ کہنا وہ زندہ ہیں تم شعور نہیں رکھتے صاحب یہ ان لوگوں کے لیے جو قتل ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قتل ہوں نبیوں کے لیے اولیاء اللہ کے لیے آپ لوگ تو اولیاء اللہ کے مزار پہ بھی ایسے جاتے ہیں کہ جیسے وہ زندہ ہیں ارے صاحب سے ان کے مزار پہ آپ جا سکتے ہیں جن کا قتل ہو گیا ہو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا ہو شہید ہو گیا ہو اس کے بارے میں قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ بلا فی سبی اللہ امباد اب وہ سبیل اللہ اللہ کی راہ اس کی تشریح اور رفا کریں اپنی جگہ لیکن موٹی موٹی باتیں سمجھ لیجئے جس کو چاہیے شہید کہہ دیجئے ہر شخص اپنے گروہ اپنی تنظیم اپنی جماعت اپنی سپاہ اپنے لشکر اپنے لوگوں کو شہید کہہ رہا ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ شہید کون ہے ولا یا ان اللہ بسکرون صابرین یہ آیات اس آیت سے پہلے آتی ہے ولا ولا تقول تقول اموات جو اللہ نام میں مارا جان مردانہ کا وہ زندہ ہیں اب دیکھیے قرآن کی آیات سورہ بقرہ میں بکرہ یا تم میرا ذکر کرو تو مجھے یاد رکھو تو مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور اے لوگوں میرا شکر ادا کرنا جھٹلانے والوں میں نہ ہونا اور اے ایمان والوں مجھ سے مدد مانگنا صبر و نماز کے ذریعے صبر و نماز نہ چھوٹے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پھر یہ آیت آئی کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو سوچو تو صحیح کیا ربط ہے ابھی ذکر کی بات ہو رہی ہے ابھی نماز کی بات ہو رہی ہے ابھی صبر کی بات ہو رہی ہے اچانک اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے کی بات ہو رہی ہے اور اللہ کے کلام سے بڑھ کر تو کسی کا کلام نہیں ہے اگر کنٹینیوٹی اگر رب حسن کلام ہے تو جتنا رب اللہ کے کلام میں کہیں نہیں ہے رب کیا ہے اگر دیکھنا ہے کون اللہ کی راہ مارا گیا تو یہ دیکھنا ذکر کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا صبر کرتا تھا یا ظلم کرتا تھا ظلم کرتا ہوا مارا جائے تو شہید نہیں ہے صبر کے ساتھ مارا جائے تو شہید ہے یہ آیات کی ترتیب بتا رہی ہے وہی تیرے خون سے تو کربلا والے مدینہ شریف سے چلے تو نماز ساتھ ہے صبر ساتھ ہے مکے میں رہے تو نماز اور صبر ساتھ ہے کربلا کے میدان میں بھی نماز اور صبر ساتھ حتیٰ کہ شہادت کے وقت بھی اللہ اکبر اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہیں تو اب کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے کہ اللہ کن کے ساتھ ہے یا یادین اور بے صبری بھائی ایک مسئلہ نہیں ہے کہ میلاد ان کے اندر اتنی بدعقیدگی بھری ہوئی ہمارے مخالفوں کے کہ پہلے تو میلاد کی مخالفت سبیل کی مخالفت محرم کی مخالفت اور کربلا والوں کی مخالفت اللہ اکبر پھر علی کی مخالفت پھر حضور کی شان میں گستاخی کو ایک بات ہو کہ آج کل عدالت کا جج پوچھے بھی کہ مولانا آخر آپ میں اختلاف ہے کیا ہم کہتے ہیں صاحب کچھ نہیں ہم تو نہیں سمجھتے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ہے اس کا وہی عقیدہ ہوگا جو ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن کو مانتا ہوگا وہ شہیدوں کو مانے گا صدیق کو مانے گا اور علی اللہ کو مانے گا لیکن جو نہیں مانتا ہے وہ اتنا ہی قرآن سے ہٹتا چلا جاتا ہے یا صبری وسلام ان اللہ ما صابرین اللہ نے فرمایا لوگوں ایمان والوں مدد مانگو اللہ سے دو چیزوں کے ساتھ کس کے ساتھ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور پھر کیا فرمایا ان اللہ ما صابرین اللہ کس کے ساتھ ہے نمازیوں کے نہیں صابرین کے یا اللہ کے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو نہیں ہے ذرا توجہ فرمائیے گا یا الزینہ بالصبر بسلا صبر و نماز کے ساتھ مدد مانگو ان اللہ ما صابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یا اللہ تو بتا تو دو چیزیں رہا ہے کہ صبر کرو نماز پڑھو یا صلاح صبر کرو نماز پڑھو لیکن اپنی میت کا اعلان فرماتے وقت یہ نہیں کہا ان اللہ معلوم سلیم یہ کہا ان اللہ معذ صابری تو کیا اللہ نمازیوں کے ساتھ نہیں ہے نہیں نہیں نماز سے زیادہ قرب کہاں ہوگا لیکن صبر کرنے والوں کا ذکر اس لیے کیا کہ لوگوں اگر دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے اور تم یہ دیکھو نماز ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو دیکھنا صبر کس کے ساتھ ہے اگر دو کلمہ پڑھنے والوں میں لڑائی ہو جائے کربلا کے میدان میں کلمہ ادھر بھی تھا کلمہ ادھر بھی تھا قرآن ادھر بھی تھا قرآن ادھر بھی تھا مگر ادھر ظلم تھا ادھر سے میں حسینی میں صبر تھا اللہ نے فرمائی اللہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو سب سے پہلی درخواست قرآن شیخ کی جو تلاوت تلاوت آج ان آیات کی ہوئی اس کے لحاظ سے درخواست کی کہ نماز پڑھیے گا پھر مولانا صاحب بیان پر رہے تھے یہ لوگ کہتے ہیں وسیلہ کسی کا وسیلہ نماز نہیں نہیں پہلے سلام ہی کو سمجھ لیجئے حضور نے فرمایا کہ نبی زندہ ہوتے ہیں میں پاتے ہیں انہیں سب درود پڑھتے ہو تو میں سنتا بھی ہوں قبول بھی کرتا ہوں اور خاص طور پر جمعے کو اس لیے اہل سو و جماعت جمعے کے دن دروشی پڑھنا چاہتے تو پڑھیے صاحب کون منع کرتا ہے لیکن بیٹھ کے پڑھ لیجئے مسجد میں چھوڑی اپنے گھر میں جا کے پڑھ لیجئے فساد سے بچے مسجد میں کھڑے ہو کے سلام پڑھنے میں ضد نہ کیجیے یہ کوئی دین ہے یہ کوئی دینی مسئلہ ہے تو توجہ سنیے گا اگر مسجد میں کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھے گا تو نماز کیسے ہوگی جمعہ کیسے ہوگا اب ذرا اہل سنت محبت والے سادہ لوہ لوہ سادہ دل لوگ توجہ سے سنیں جو جمعے میں دیر سے جاتے ہیں ذرا جلدی جائیں تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ جو آپ سے کہتا ہے مسجد میں اللہ کے سوا کسی کا نام مت لو اللہ کے سوا کسی کا ذکر مت کرو کھڑے ہو کے کسی پہ سلام نہ پڑھو تو جمعے میں جب آپ جاتے ہیں نماز سے پہلے کیا ہوتا ہے زور سے بولیے گا اذان ہوتی ہے اس میں کس کو پکارا جاتا ہے کس کو بلایا جاتا ہے السلام کس کو بلاتے اللہ ارے پڑوسی کو مسلمانوں کو اگر مسجد میں کسی کو پکارنا شرک ہو تو اذان ہی شرک ہو جائے اللہ اکبر اللہ کی بڑائی بولی الوحیت کی گواہی دی حضور کی رسالت کی گواہی دی لیکن جو بلانا ہے نا حیا السلام آؤ نماز کی طرف یہ اللہ کو نہیں پکار رہے بندوں کو پکار رہے فلاح آؤ فلاح کی طرف بندوں کو پکار رہے اور صبح کی اذان میں تو یہاں تک کہہ رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا آج دعوت اسلامی کا بچہ یہ ہری پگڑی والوں نے باقی کچھ مسائل بڑھا دیے بڑی پریشانی ہو کیا ہوا تھا صاحب یہ دعوت اسلامی والے جہاں ان کو کام کا موقع مل جائے تو یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں صاحب کیا ہوا فجر کی نماز میں بتائیے کراچی والے ابھی سوئے ہیں رات کو ٹھنڈی ہوا دیر سے چلتی ہے تو نیند ہی صبح آتی ہے ابھی سوئے ہوئے ہیں تو پتا چلا کہ ایک ہری پگڑی والا بچہ آیا اور مائک لیے ہوئے ہاتھ میں اور حضرات فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور سلا تو خیر من النوم اور نماز پڑھیے حضرات نماز کا وقت ہو گیا ارے نماز پڑھنی تو خود جا کے پڑھ لو یہ سب کی نیند کیوں خراب کر رہے گھر کے سامنے جس کے گھر کے سامنے آواز لگا بیچاری کی نیند خراب ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کلمہ السلہ تو خیر من النوم سب سے پہلے کس نے کہا تھا اور کس کے دروازے پہ کہا تھا سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا اور کیوں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا ابھی سرکار تشریف نہیں لائے تھے اجالا پھیلنے لگا سید نمائش فاروق کی کیفیت اپنی ہے آپ کو پتا ہے ان کا جذب اور ہے ایمان لائے تو کس حالت میں چلے تھے کیا ارادہ کر کے کیا قصہ تمام کرتا ہوں راستے پتا چلا کہ بہن اسلام جائی وہاں پہنچ گیا اس نے ان کو سرزنش کی دیکھا کہ وہ تکلیف برداشت کر رہی ہیں لیکن قرآن نہیں چھوڑتی ہیں اسلام نہیں چھوڑتی کہا بہن ایسی کیا بات ہے کہ تم تکلیف برداشت کر سکتی ہو لیکن یہ کلام نہیں چھوڑ سکتی تو عمر بات ہی ایسی ہے کہ اب تو جان جا سکتی ہے مگر قرآن نہیں چھوڑ سکتی اور نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑ سکتی کہا چاہ اچھا، مجھے سناؤ کیا پڑھیں کہ کیسے نہیں جائیے غسل کر کے آئیے تو غسل کیا آئے ان کی ہمشیرہ نے قرآن کی آیات سنائی سورہ سورا کہ شروع کی آیات بس قرآن سننا تھا کہ حرف کی تفریح تب کیسے کچھ اور ہو گئے رونے لگے اور حضور کی خدمت میں حاضر دروازے میں دستک دی اندر سے لوگوں نے دیکھا روزن سے ارے عمر آئے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے سب حیران تھے کہ و شہدا ہم نے رسول اسد اللہ وسد الرسول حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ حضور کے شیر موجود تھے کا دروازہ کھول دو اگر ارادہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کا سر کاٹ کے اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا چھوڑ دو دروازہ کھولو دروازہ کھولا تو حضور کے قدموں میں حضور نے فرمایا عمر کس ارادے سے چلے تھے رب کیا ارادہ ہے کہ حضور آپ کا قدمہ پڑھتا ہوں ایمان لاتا ابھی ایمان لائے ہیں ایک دو دن بھی نہیں گزرے کہا یا رسول کیا ہم حق پہ نہیں ہیں حضور نے فرمایا عمر کیوں نہیں ہم حق پہ ہیں کہ سرکار اگر ہم حق پہ ہیں تو آج سے چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے کھلم ہم کھلا نماز پڑھیں گے اللہ اللہ یا رسول زندہ باد بنا دے سوالات بہت زیادہ ہیں اور میں کیونکہ بہت بڑا عالم نہیں ہوں لیکن ایک بات ہے یار یہ بار بار یہ کہنا نا کہ عالم نہیں ہوں عالم نہیں تو پھر پڑوسی کیا کرتا ہے سائی تقی سن کے سمجھ کے پھر کہتا ہے باتیں تو اچھی کی تھی لیکن آپ نے دیکھا نا کہہ رہے تھے عالم نہیں عالم نہیں تھے بھائی کسی عالم سے اللہ اکبر جو کہتا ہے میں عالم ہوں وہ عالم نہیں ہے عطر ہوتا ہے تو خوشبو خود ہی آ جاتی اور دوسری بات یہ ہے کہ علم علم علم علم علم ہے اس کی کوئی انتہا ہے قرآن کا حفظ کرنا اور ہے اور جس کو نہیں بچوں کو بچہ اگر بیٹھنا چاہو بیٹھو جانا چاہو جاؤ بہت دیر سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اتنی مشکل باتیں ہو رہی ہیں کسی کو وضو کی ضرورت ہو کسی کو آنا جانا ہو ہمارے جلسے میں بالکل آزاد ویزا ہے یہاں تو لوہا ذرہ برابر بھی ہوگا تو مکنی تیس سے چپکا رہے گا اور یہ تو اللہ کی چمن کے پھول ہیں خوشبو کی طرح محفل میں آتے جاتے رہیں گے بڑوں کو بھی اجازت ہے کوئی بزرگ کے کی وجہ سے وضو کرنا چاہے جا سکتا ہے ہم تو اپنے جلسے میں یہ بھی نہیں کہتے کہ جاگتے رہیے گا دیکھیے کہیں نیند نہ جائے اونگ نہ جائے میں تو کہتا ہوں میرے جلسے میں کاش کوئی ایسا سونے والا آ جائے کوئی ایسا اونگنے والا آ جائے کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہوں وہ اس کا دیدار کر رہا ہو کوئی ایسا اونگنے والا تو آ جائے کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہوں یہاں خالی تھوڑی بیٹھے ہم بھی کسی سے لو لگائے بیٹھے ہیں ہمارے جلسے میں سبحان اللہ مطلب کہہ دینا فرشتے آئے ہوئے فرشتے یہ درود و سلام کی محفل میں نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے وہاں تو ڈیوٹی ہے چلے جاتے ہیں لکھنا ہے یہ اور بات ہے فرشتے جانتے ہیں کہ کس کی تقریب دائیں طرف لکھنی ہے کس کی بائیں طرف لکھنی ہے فرشتے جانتے ہیں لیکن درود و سلام کی محفل میں تو فرشتے آتے کہتے ہیں یارو سنی تحریک والو تم تو کمال کرتے تم بھی وہ کام کرتے جو ہم کرتے ہیں ہم بھی حضور درود و سلام کرتے ہیں فرشتوں کی دوستی تو سنیوں سے زیادہ ہے نا ان اللہ ملائی کے سلو النبی اللہ اس کے فرشتے اپنے نبی میں درود بھیجتے ہیں تو فرشتے اہل سنت کے جلسے میں آ اور یہ بھی بتا دوں دائیں بائیں تو فرشتوں کا علم تو فرشتوں کا یہ جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں کیوں بیٹھے ہوتے ہیں میلاد کے جلسے میں بارہ تو فرشتوں کا علم تو فرشتوں کا یہ جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں کیوں بیٹھے ہوتے ہیں میلاد کے جلسے میں بارہ بارہ بجے دو دو بجے آپ کیا نمبر لے جائیں گے لوگوں میں نے ایسے جلسے میں تفریح کی صبح پانچ بج گئے تفریح اذان ہوئی تو انہوں نے حضرت وہ مسئلہ سمجھا دیجیے گا اذان پھر ہو جائے گی نماز پھر پڑھ لیں گے مگر یہ گرا تو کھلنی چاہیے مسئلے کا حل ویسے آپ کو نہیں آزما رہا ہوں لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں آپ لیے تو پانچ دس منٹ اور کافی ہیں تو دوستوں یہ بچے کیوں بیٹھے ہوتے ہیں مجھے بتائیے چار چار بجے تک پانچ پانچ بجے تک بچے بیٹھے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں آپ لوگ اتنے مشکل مشکل اشار اعلی حضرت کے پڑھتے ہیں تو وہ کیا سمجھیں لیکن ایک بات ہے بچے بیٹھے رہتے ہیں کہ مانا سمجھے کہ نہ سمجھے وہ ان کا ایمان یہ کہتا ہے یہ جو کچھ بھی بول رہے ہوں گے حضور کی شان ہی بیان کر رہے ہیں ہمارے آقا مولا کا ذکر کر رہے ہیں یہ میلاد والے ہیں یہ جو کچھ ناد پڑھ رہے ہیں جو کچھ بیان کر رہے ہیں حضور کی شان ہی بیان کر رہے ہیں یہ ان کا ایمان گواہی دیتا ہے بہرحال چلو اذان ہوئی تو بندوں کو پکارا نا لوگوں کو پکارا اچھا حضرت فاروق جذبہ کی کیفیت ان کی ایک ان پر ایک کیفیت ہے ان کا اپنا ایک جذب ہے ایک جوہر ہے آپ کو پتا نہیں سرکار کا وشال ہوا تو کیسے پھر وہی تلوار نکل گئی اور سیدنا نہ فارو اگر کسی نے کہا کہ حضور نے وفات پائی ہے حضور کا انتقال میں کی گدن اڑا دوں وہی جذبہ تھا وہ تلوار پہلے کیسے چلی تھی اور آج کیا کہہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عشق مصطفیٰ میں ایسے استغراق میں ہوئے ایسے جذب میں گئے کہ تلوار نکالی دار کسی نے کہا اگر حضور کا مثال میں سے جزن ڈال تو جب مزدور کسی کیفیت میں ہوتا ہے تو کوئی سنبھال نہیں سکتا کوئی سالک ہی دامن پکڑ کے سنبھالتا ہے تو صدیق اکبر دامن تھاما کا عمر اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ معبود اللہ ہے حی و قیوم اللہ ہے حضور اللہ کے بندے رسول ہیں انہوں نے فرمایا ہے اللہ اکبر اس کے بعد قصہ سنا تھے لوگ کہ صدیق اکبر سرکار کی خدمت میں آئے سرکار شریر مبارک پر چارپائی شریف پہ سے اثر موجود ہے معلوم ہے پھر صدیق اکبر نے کیا کیا تشریف لائے اور پیشانی کو بوسا دیا پیشانی کو بوسا دیا اور کہا یا رسول وسلم آپ پر دو موتیں جمع نہیں ہوں گی یا رسول اعظم آپ پہ دو موتیں جمع نہیں ہوں گی یہ دو موتیں کیا ہیں ایک موت آدھی ہے ایک موت دائمی ہے ایک موت آدھی یہ ہے کہ جب تک یہ گرہ نہ کھلے روح جسم سے پرواز نہ کرے دوسرے عالم میں جانے کا دروازہ ہی موت ہے اور ایک موت دائمی ہے کہ کوئی مر کے ایسا بے خبر ایسا مٹی میں مل جائے اس کی مٹی بھی بیکار ہو جائے اللہ وہ موت دائمی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک موت آئی یعنی اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا اور میں کیا کروں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ لوگ میلاد پڑھتے ہیں حضور کا وفات بیان نہیں حضور کی وفات بیان نہیں کرتے ہم کہتے ہیں پہلے وفات کے معنی پوچھ کے آؤ پھر وفات بیان کریں گے وفات کس کو کہتے ہیں موت موت ہے لیکن سب کی موت یکساں نہیں ہوتی کہیں غلط بولو گے تو پٹ جاؤ گے یہ سنی تحریک والوں سے نہیں کسی بھی مسلمان کا انتقال ہو جائے کسی بوڑھے بزرگ کا انتقال ہو جائے گھر میں انتقال ہو جائے اور آپ جائیں تعزیت کے لیے اور اس کے بیٹے سے کہہ دیے کہ بیٹا باپ سے محبت کرتا ہو سب بیٹے سے کہیے کہ سنا ہے آپ کے ابا ہلاک ہو گئے کہے گا کیا بول رہے ہو شاید تم کو خبر نہیں لگی میرے والد صاحب کا وصال ہوا والد صاحب کا میرا انتقال ہو گیا ارے بات تو ایک ہی ہے یار مر گئے نا آخر ایکسپائر پاسٹ اوے چلے گئے ختم ہو گئی بات موت آ گئی ہلاک ہو گئے تو بیٹا تھپڑ مارے گا خبردار میرے باپ کو ہلاک نہیں بولنا پتہ چلا موت موت ہے لیکن لفظوں میں غلطی مت کرنا مار کھاؤ گے ہلاک ہونا اور ہے انتقال ہونا اور ہے وصال ہونا اور ہے اور وفات پانا اور ہے آئندہ جلسہ کیجیے گا تو اس میں تفصیل بیان کروں گا کہ یہ موت کے جو اتنے نام ہیں وہ کیوں ہیں اور کس موت کو ہلاک ہونا کہتے ہیں کس موت کو وفات کہتے ہیں کس موت کو انتقال کہتے ہیں کس موت کو وشال کہتے ہیں ایک جلسہ پھر کیجیے گا ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا جلسہ کیا ہے اور امید ہے کہ کی کامیابی کی خوشی میں انتظامیہ خود آپ کو پرمیشن دے گی نومبر تک تو میرے پاس بھی وقت نہیں ہے نومبر کے آخر میں اور انشاءاللہ وہ اہل محلہ اور اہل محبت جو دین کی تلاش میں سچے ہوں گے جو دل کا سکون چاہتے ہوں گے جو اختلاف کو سمجھ کر غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ سے تعاون کریں گے اگلا جلسہ کیجیے اور جو بڑے گاڑھے مسئلے ہیں وہ ہم سے پوچھیے موت ہلاک وصال انتقال وفات کیا ہے یہ ہم سے پوچھیے سوال تو ہے مزاروں پہ جانا ہم سے تو پوچھئے کہ قبر کس کو کہتے ہیں مزار کس کو کہتے ہیں روزہ کس کو کہتے ہیں اور قبر کس کو کہتے ہیں یہ لوگ قبر کے معنی نہیں جانتے قبر اس گڑھے کو نہیں کہتے ہیں جس میں مردے کو رکھا جاتا ہے اس کو قبر نہیں کہتے کہنے لگے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں اسی وجہ سے کہتے ہیں لیکن وجہ کیا ہے کہ اس کو قبر کہتے ہیں اس کا نام تو لحد ہے جس میں جس گڑھے میں میت کو رکھتے ہیں اس کو لہت کہتے ہیں بچے کے جھولنے کو مہت کہتے ہیں میت جس میں رکھی جاتی ہے اس کو لہت کہتے ہیں لیکن اس کو قبر کیوں کہتے ہیں یہ ہم بتائیں گے مزار کیوں کہتے ہیں ہم بتائیں گے روضہ کیوں کہتے ہیں اور یہ سب کچھ ہے کہ نہیں قرآن اور حدیث میں یہ بھی ہم بتائیں گے اور مزار پہ پکا بنانا چاہیے کہ نہیں مزار پہ گنبد بنانا چاہیے کہ نہیں ہم قرآن سے بتائیں گے کہ مزار پر مسجد بنانی چاہیے معمولی بات ہے مزار کے اوپر مسجد بنانا چاہیے سورہ کہف ہے یہ بتا دوں بہت بھاری سوال ہو جائے گا اتنے دن برداشت نہیں ہوگا ان سے مزار پہ کیا بنانا چاہیے سورہ کہف ہے وصحاب کہف اولیاء اللہ جب واپس گار میں تشریف لے گئے اور سو گئے سب سمجھے کہ چلے گئے اللہ فرماتا ہے وہ ایسی نیند میں ہے کہ سورج بھی ان کا احترام کرتا ہوا گزرتا ہے ساری دنیا پہ چلتا چلتا جب اس غار کے اوپر آتا ہے تو ذرا سا جھک کے گزرتا ہے کہ ان کو دھوپ نہ لگے یہ احترام ہے اور یہ اللہ کا آج بھی آج بھی سورج ان ولیوں کا ان نوجوانوں کا آپ جیسی عمروں کے نوجوان لڑکے تھے اللہ اللہ کہتے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ حلقہ مارتے تھے اللہ اللہ جھومر سجاتے تھے اس زمانے کے لوگوں کو ستانا شروع کیا پہاڑی پہ چلے گئے غار میں چلے گئے تھوڑی دیر سوئے جب اٹھے تو کہا بھوک لگی ہے روٹی لے آؤ تو کس کے پاس تمہارے پاس رہتا پیسے لا روٹی لے اب روٹی شہر کا نقشہ ہی بدلاؤ خیر چلو بھائی نان بھائی کہاں روٹی کہاں وہاں ملے جا کے دیا یا سات روٹی جو بھی تھی روٹی دے دیجیے پیسے دیے پیسے دے کے دکاندار نے کہاں سے لائے بھائی ہمارے اپنے پیسے ارے آپ کے ہوں گے میں کس زمانے کے کہا ابھی ہم گئے ہیں اور سوئے ہیں اٹھ کر آئے ہیں بھوک لگی روٹی چاہیے کہا یہ تو تین سو سال سے پہلے کے جو بادشاہ تھے اس کی تصویر ہے یہ اس زمانے کا سکہ ہے تم کہاں سے لائے کہا نہیں ہمارے پاس سا بھی تھا ذرا بات بڑھی لوگ جمع ہو گئے سمجھ گئے کہ واقعی یہ اللہ والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تین سو سال تک نیند میں رکھا اور ان کو خبر بھی نہیں دی تو پھر ان کی بہت قدر کی لوگوں نے پھر وقت آیا چلے گئے سو گئے آرام فرما ہے تو پھر لوگوں نے کہا اس کے اوپر کیا بنائے غار کے اوپر کسی نے کہا آستانہ بنا دو خانقاہ بنا دو مسافر خانہ بنا دو لوگ آتے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اچھا اب میں نے سوالوں کو اگلے جلسے کیونکہ بارہ بج گئے تھے نا سوا بارہ ہو رہے ہیں ساڑھے بارہ تفریح ہے تو سر پہلے ہی پرچے بہت ہیں اب تک جو آگے ہے اسے تو قبول اس وقت کرتا ہوں وقت کو منع کر رہا ہوں سوال کو منع نہیں کر رہا ہوں وقت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اب تک جو پرچے ہیں ان کو میں نے اپنی تفریح کے ہاتھ میں لیا ہے لیکن یہاں جو سوال چھوڑا ہے میں نے موت کے نام وہ ابھی نہیں بتاؤں گا تاکہ آپ اگلے جلسے میں بھی آئیں اور پڑوسی بھی آئے تاکہ اس کو بھی کچھ معلومات ہونی چاہیے قبر اور مزار اور روزے کی بات ذرا زیادہ سخت ہو گئی تھی پھر سرکار سر نے تو پکی قبروں کو توڑوا دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پکی قبر اس پہ گنبد بناؤ مینار بناؤ بلکہ مسجد بناؤ سرکار نے جن قبروں کو اونچی قبروں کو توڑوایا تھا اور تصویریں تھیں وہ مسلمانوں کی قبریں نہیں تھیں ورنہ جہاں دو مختلف احادیث آئیں گی تو مطابقت کیسی ہوگی حضور تو قبر پہ پاؤں رکھنے کو منع کریں قبروں کو توڑنے کا حکم کیسے دے سکتے ہیں حضور تو قبر پہ بیٹھنے کو منع کریں پاؤں رکھنے کو منع کریں حضور خود صحابہ کرام کی تدفین میں شریف ہوں مٹی ڈالے اور پھر پتھر لے کے سرہانے رکھے اور حضرت عثمان بن مزون کی عزت افزائی کے لیے کہے کہ میں تو اپنے گھر والوں کو بھی ان کے پہلو میں دکھنا اس عزت دی نا یعنی کسی مان والے کی قبر کے ساتھ قبر رکھنے کی تمنا بھی حضور کی سنت ہے لیجیے مزاج تو لوگوں نے مشورہ دیا خانقاہ بنا لو افسانہ بنا لو تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی تعریف کہ جنہوں نے مشورہ دیا کہ ان کی قبروں کے اوپر مسجد بنا لو کہاں ہے قرآن میں سورہ کہف ہے امرهم الزین غلب مسجدا اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنے کام میں پورے پہنچے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم ضرور بل ضرور اس کے اوپر مسجد بنائیں گے قال الزین غلب علام دہین لنتا لنتا خزن علیہ ہم مسجد ہم اس کے اوپر مسجد بنائیں گے شرح میں فقہ کو مسئلہ مل گیا کہ کہیں قبرستان ہو تو اس کے اوپر اتنی جگہ چھوڑ کر کے آدمی بیٹھ سکے کھڑا ہو سکے اوپر فرش کر کے مسجد بنا سکتے ہو کراچی میں بوٹر مارکیٹ کی بڑی مسجد جا کے دیکھو سارے مکاتے میں فکر کے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں اور نیچے قبریں موجود ہیں چراغ جلتے رہتے ہماری ہماری دلیلوں کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو زیادہ زحمت نہیں کرنی پڑے گی قرآن کی آیت پوچھتے ہو تو قرآن بتاتے مشاہدہ چاہتے ہو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو آج جا کر دیکھ لو کہ جہاں کہیں قبرستان میں مسجد بنائی گئی لیکن پھر غار کے اوپر تھی نا تو مسئلہ یہ مل گیا کہ این قبر کو مسجد مت بناؤ بلکہ اگر ضرورت پڑ جائے تو قبر کے اوپر اتنی جگہ چھوڑ دو کہ ایک آدمی بیٹھ سکے کیونکہ وہ جو روح ہوتی ہے نا وہ جیسے گھوڑے پہ کوئی سوار ہوتا ہے ایسے بیٹھے ہوتی بزرگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے مسنت پہ تشریف فرما ہوتے ہیں ارے جس مٹی میں ملتا ہے وہ بھی جس کا ملے روح تو مٹی میں نہیں ملتی ہے نا روح تو مٹی میں نہیں ملتی آئندہ اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ قبر و مزار پر تفصیل سے بات کریں گے آج قرآن کی دلیل دی ہے کوئی انکار نہ کرنا دشمن مخالفوں سے کہتا ہوں دیکھو اہل سن و جماعت کے عقیدے سے ایک بال کے برابر ہٹو گے نا ایمان سے نکل جاؤ اتنا سا جملہ کس نے کہا میلاد منانا شرک ہے ایمان سے چلا گیا کیوں شرک کیا ہے اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنا اللہ جیسا کسی کو ماننا اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنا اور میلاد کیا ہے میلاد پیدائش کی خوشی ہے میلاد ولادت میلاد النبی پالیسی میلاد کا مطلب ہے پیدا ہونا اور کوئی کہہ دے میلاد مت مناؤ میلاد منانا شرک ہے تو نوز نے یہ کہا کہ پیدائش تو اللہ کی ہوتی ہے تم رسول کے لیے کیوں مناتے کتنا بڑا گنا کیا اتنا سا جملہ ایک جگہ بچے سبیل کا چندہ مانگ رہے تو ایک سامنے تو منع کیا کہ مت دیجیے یہ بچے پیسے کھا جاتے چلو ایک گمان کیا غلط گمان کیا ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا مسلمان کے بارے میں اچھی رائے رکھنی چاہیے مگر ایک پہلوان نما مولوی عجیب و غریب حالت اس کی اور بڑا دین کے دینداری کا غرور بدن میں وہ کہنے کا ہم سبیر کے لیے کیوں چندہ دیں جب ہم سبیر کو جائز ہی نہیں سمجھتے جب ہم سبیر کو جائز ہی نہیں سمجھتے تو سبیر کے لیے چندہ کیوں دیں میں حیران ہو گیا کہ اس نے کیا جملہ کہا ہے جو اتنا سا جملہ کہے گا نا کہ ہم سبیل کے قائل نہیں ہیں وہ ایمان سے نکل جائے گا کیسے سبیل کس کو کہتے پانی کو سبیل کس کو کہتے ہیں مٹکے کو سبیل کہتے ہیں راستے کو اور یہ فی سبیل اللہ میں سے ایک لفظ ہے مختصر طور پہ بولتے ہیں کہ یہ جو پانی پلایا جا رہا ہے پیسے نہیں لیے جائیں گے اللہ کی راہ میں پلایا جا رہا ہے یہ سبیل یہ لنگر فی سبیل اللہ ہے تم نے ان پر مبلغ تمہارا امیر بھی جاہل بچارے تم بھی دین کی طلب میں آگے بڑھ گئے چکر پہ چکر چلے پہ چلا تین دن کا چلنا چالیس دن کا چلنا ارے اس سے کوئی دین سیکھ لو گے ایک بچہ اگر چلوں سے اگر کسی کو علم آ جائے تو بچوں کو اسکول کیوں بھیجتے ہو کتاب بغل میں دیکھو بیٹا اورنگی میں تین دن کا چکر لگاؤ میٹرک پاس پورے پاکستان کا ایک مہینے کا چکر لگا لو تو بی اے پاس اور امریکہ سے ہوا ہو تو بی ایس سی پاس ہو جاؤ گے بھیڑی بھی پاس نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا تمہیں ایک چھوٹے سے مدرسے میں پڑھنا پڑے گا مسلمانوں ہنسنے کی بات نہیں رونے کی بات ہے بغیر علم کی تبلیغ کی راہ میں مت نکلو ہمارے بزرگ تو ناصف و منسوخ کے علم کے بغیر منع کرتے تھے ہر علی نے نکال دیا مسجد سے کہ تم ہلاک ہو گئے تمہیں ناص و منسوخ کا علم نہیں ہے قرآن کی کون سی آیت ناصف ہو گئی کس کی کون سی آیت منسوخ ہو گئی کون سی ناصف ہے کون سی منسوخ ہے پتا کوئی تو کون سا حکم اٹھا لیا گیا ہے تم کو پتا نہیں تو تم کیسے درد دو گے لیکن تبلیغ کے دو شعبے ہوتے ہیں ایک فص الو اہل کنط اللہ تعالم تم نہیں جانتے تو اس سے پوچھ لو جو جانتے ہیں لیکن ایک تبلیغ کا حصہ وہ ہے انی بل آیا او کما قال رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کہ مجھ سے جو بات تم تک پہنچے وہ دوسروں تک پہنچا دو تو یہ عام تبدیل ہے یعنی لوگوں کو کلمہ نماز کی طرف بلانا یہ ہر مسلمان کر سکتا ہے دعوت اسلامی والے بھی تبلیغ کر رہے ہیں نا یہ کوئی شرعی مسائل تو بیان نہیں کرتے فتوے تو نہیں دیتے کہتے آئیے اور یہ تو بلاتے حضور کی طرف پہنے اور پھر حضور کی سنتیں سکھاتے ہیں اور حضور ہی کی سنت کی وجہ سے قیامت میں بخشش ہوگی اور سنت ہی کی وجہ سے پکڑے جائیں تقریریں نہیں تولی جائیں گی لوگوں امال تولے جائیں یہ بات یاد رہے یہ دعوت اسلامی بڑی مقبول ہو گئی صاحب صاحب بڑے لوگ یہ تو ہر شریفین کے بعد دوسرا اجتماع مدیل الولیا میں ہوتا ہے کیوں نہیں ہوگا یہ الفاظ دھوپ کی آنچ میں نہیں پکتے ہیں سچ کی آنچ میں پکتے ہیں ان کے مبلک جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں جو ان کا دل کہتا ہے وہ زبان کہتی ہے حضور کی محبت کا نور ان کے سینوں میں ہے اور بغیر کسی اختلاف اور ضد کے سب کو حضور کی محبت کی طرف بلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت عطا فرمائی ہے حیا خیر من النوم لوگوں کو بلانا اللہ اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں سے صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا اجالا پھیلنے لگا اور حضور ابھی تشریف نہیں لائے تھے آپ کی وہی کیفیت ایک خاص کیفیت کے مالک ہے نا محب خراب ہوئے تہل قدمی کی بے چینی ہوئی حضور کے دروازے کے پاس جاتے آتے صبح نہ ہو جائے فجر کی نماز نہ رہ جائے فجر کی نماز اللہ وقت اللہ بہت بے چین ہو گئے میرا رب ہمیں ایک سنت سنت فاروقی کی نعمت ہمیں ملنے والی تھی نا تو فری فاروق اعظم کا دل بے چین ہوا اور پھر آخر آخر حضور کے دروازے کے پاس آئے حضور کو کیسے پکاری کیسے آواز دی تو پھر اللہ نے سجھایا سرکار کے دروازے کے پاس آ کر بڑے ادب سے کہا سلا تو خیر من خیر یا رسول اللہ وسلم نماز دین سے بہتر ہے حضور کو مخاطب نہیں کیا بس ایک جملہ کہا اصلاح تو النوم حضور حجر مبارک سے تبسم فرماتے ہوئے نکلے اور فرمائے و بررتا یا عمر اے عمر تو نے سچ کہا بلکہ تو نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو ہونا تو یہ چاہیے جب آج دعوت اسلامی کا کوئی بچہ کہہ رہا ہے حضرات نماز کا وقت ہو گیا ہے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اصلا تو خیر من النوم تو آپ کو گھر سے نکلنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے سدختا و بررتا یا ولد اے بیٹے تو نے سچ کہا بلکہ اپنی ذمہ داری تو پوری کر اللہ ہمیں علماء کا بنا دے دوستو مسجد میں سلام پڑھنا کھڑے ہو کے سلام پڑھنا اگر یہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اسے کہیے جناب جب جمعے میں ہم جاتے ہیں تو خطبے میں جو خطبہ دیا جاتا ہے اذان کے بعد خطبہ ہوتا ہے جو نماز سے پہلے اس خطبے میں کیا پڑھتے ہیں تمام مکاتب علماء تمام مسلمان ابھی تک تو پڑھتے ہیں اب ایسا نہ ہو کہ ہم جب تقریر کرتے ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں تو ایسا بھی شیطان نے بازوں کے کو ایسا کٹ حجتی بنا دیا ہے مجھے امید نہیں ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے قریب میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو پھر وہ بجائے اس کہ اس دلیل کو قبول کریں وہ کام چھوڑنا شروع کر دیتے وہ خطبے میں کیا پڑھتے ہیں مختصر مختصر ہو تو الحمد للہ محمد خير الأنام وعلى وعلى آله وأصحابه الكلام خصوصا على عبد البشير بعد الأنبياء بالتحقيق سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى ناطق بالصدق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب رضي رضي الله الله الله الله تعالى تعالى عنه وعلى وعلى كامل الحياء والإيمان جامع القرآن سيدنا سيدنا عثمان بن بن عفان أسد الغالب إمام المشارق والمغارب والغرائب علي أبي طالب الكريم یہ کیا پڑھ رہے ہیں خود ہی تو پڑھ رہے ہیں حضور پہ سلام پڑتا ہے مولوی ممبر پر کھڑے ہو کے پڑتا ہے ہم یہاں امام حسین کا ذکر کریں تو کہیں صاحب دیکھیے یہ ان کی ہری ٹوپی میں کالا رنگ بھی ہے شاید یہ ہری پگڑی والے ہیں نا صاحب یہ ان کے نیچے کالی ٹوپی دیکھتے نہیں آپ نے ملاپ کا جلسہ تھا لیکن انہوں نے بھی امام حسین کا ذکر کیا حمزہ علی قاضی نے بھی امام حسین کا ذکر کیا یہ بھی ذرا کچھ ملے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں تم بھی خود تم خود میں کیا پڑھتے ہو لیکن اتنی تیزی سے پڑھتے کوئی سن نہ سکے اور امام شاہی دن حسین کریمن اتنی جلدی پڑھتا ہے کہ کچھ سن نہ سکے کہ میں نے بھی حسین حسن کا نام لے دیا ہمارا سلام ہو اللہ اکبر حضرت فاطمہ کا نام لیتے ہیں مسجد میں کہ نہیں لیتے سلام پڑھتے ہیں جمعے میں سب لیٹ جاتے ہیں کچھ خطبے کے وقت بھی جاتے ہیں جمعے کا خطبہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے اس میں حضور پہ سلام پڑھا جاتا ہے صحابہ کرام پہ سلام پڑھا جاتا ہے اہل بیت اطہار پہ سلام پڑھا جاتا ہے حضور غسل پہ سلام پڑھا جاتا ہے دادا خواجہ خاجہ نواز احمد اللہ علیہ حضرت پہ سلام پڑھا جاتا ہے میرے دادا مشی شاہ جی محمد شین یا پیلی بھیت والوں پہ پڑھا جاتا ہے سب بزرگوں پہ تو سلام پڑھا جاتا ہے خود میں تو خود میں کیا نماز بھی پڑھا جاتا ہے نماز میں بھی سارے بزرگوں پہ سلام حضور پہ درود درود ابراہیمی سلام پہلے ہے کہ درود ابراہیمی پہلے پہلے سلام پہلے وقت نہیں لہٰذا خود ہی جواب دے رہا ہوں السلام علیہ کا پہلے تیار ہے نا اتحاد اللہ صلوات ہوتا ہے السلام علیہ کا وہ رحمۃ اللہ برکاتہ پہلے سلام پڑھو پھر کل میں شہادت پڑھو سلام کے بغیر کل میں شہادت پڑھو گے قبول نہیں ہے نواز پہلے میرے رسول سے سلام پڑھو اللہ کی یہ مرضی ہے السلام النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے بعد السلام علینا ہم پر بھی سلام والا عباد اللہ صالحین اور اللہ کے سارے بندوں پہ سلام ہو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ نماز ہی بیان کریں گے مگر ہوائی تقریر سنو تاکہ اندازہ ہو جائے کہ نماز میں پڑھتے کیا ہو اور اگر مسلمانوں کو یہی معلوم ہو جائے تو کوئی سلام پہ اعتراض کر سکتا ہے آپ کہیے ہم نے ابھی نماز میں تو حضور کا سلام پڑھا تو دادا صاحب کے سلام خواجہ صاحب نے کہا جب کہا اللہ عباد اللہ صالحین اللہ کے سارے بندوں پہ سلام ہو تو تمام تمام اللہ کو سلام پہنچ جاتا ہے شہید زندہ ہوتے ہیں ان کے لیے کہ نام ایک نعمت ہے وہ زندہ ہوتے ہیں اللہ وہ بہت بڑے مقام پر ہیں شہید بڑے ہیں کہ اولیاء اللہ اللہ جانے شہید شہید دشمنوں کے نرغے میں مارا جاتا ہے جو اسے قتل کرتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے شہید جنت میں جاتا ہے اس کا قاتل جہنم میں جاتا ہے اور اللہ کا ولی جس کا مریض وہ جنتی وہ خود جنتی جس کو مرید کر لے وہ جنتی ولی کا بہت بڑا مقام قرآن میں ذکر ہے لیکن وہاں ہے انعام یافتہ لوگوں میں اس زمرے میں علم اللہ علیہم من النبیین و صدیقین و شہدائی و صالحین وہ جو نام یافتہ لوگ ہیں وہ کون ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں وہ صدیقین ہیں وہ شہدا ہیں اور وہ صالحین ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک ہی دو مسلموں پہ سلام پر روز کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی نماز کی بھی نصیحت کی ہے جمعے کے دن خصوصاً اور دوستو عقائد اہل سنت عقائد اہل سنت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے بہکانے والوں کے بہکائے میں نہ آئیے میں تو سمجھتا ہوں یہ اسلام دشمنی ہے پاکستان دشمنی ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کے لیے پتہ نہیں کہاں کے ایجنٹ کس کس روپ میں ہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں حقیقت تو یہ لوگوں اگر ہمارے علماء سے پوچھو تو مسئلہ بڑا مختلف ہے بڑا مختلف کفر کے ملک میں قرآن لے کے مت چلو باب الکفر میں قرآن اگر ساتھ لے کے نہیں چلے تو کوئی بات نہیں لیکن مسلمانوں کے ملک میں ہتھیار لے کے نہیں چلنا چاہیے کیوں کافروں کے ملک میں ہتھیار لے کے چلو پتہ نہیں کہاں جھگڑا ہو جائے گا تمہاری جان کا دشمن ہو تمہیں مار دے تو اپنی جان بچا سکو قرآن لے کے مت چلو کیوں کہ جھگڑا ہو جائے قرآن کی بے حرمتی نہ ہو لیکن عالم اسلام میں مسلمان ملک میں قرآن ساتھ لے کے چلو بے حرمتی کا ڈر نہیں ہے لیکن مسلمان اگر ہتھیار لے کے ہر مسلمان چلنے لگے کسی بات پہ لڑائی ہو جائے کسی بات پہ غصہ آ جائے ایک دوسرے کا تم خون بہانے لگو تو علماء اہل سنت اور مسئلہ اہل سنت جماعت کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان ہتھیار لے کر چلیں یہاں جن لوگوں نے قانونی طور پر اپنی دفاع کے لیے کوشش کی ہے اس کے لیے بھی سرکار نے فرما دیا ہے سرکار سے کسی نے پوچھا یا رسول وسلم اگر میں اپنی دکان پہ ہوں یا اپنے مال پر ہوں کوئی چھیننے آ جائے تو کیا کروں سرکار نے فرمایا دفاع کروں اس کو دفاع کرو سرکار اگر دفع کروں وہ مارا جائے تو کہا وہ جہنم میں تو اگر میں مارا جاؤں نے فرمایا تم جنت سے اپنی جان مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے کوئی دفاع کر سکتا ہے اور ایک بار بتاؤں جو پہلا حملہ کرتا ہے نا کسی مسلمان کی جان مال اور آبرو پہ وہ ایمان پہ باقی نہیں رہتا وہ تو اسلام سے اسی وقت نکل جاتا ہے جب کسی مسلمان پر حملہ کرتا ہے نہیں صاحب وہ مسلمان نہیں ہے جب حضور صاحب کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والے منافق صحابہ کی تلوار سے بچ گئے حضور ایک ایک کو پہچانتے تھے لیکن کلمہ پڑھ لیا تو ان پر تلوار نہیں چلائی تو دوستوں اور ساتھیوں یہ لوگ کسی ایک فرقے کو معلوم ہے میں فرقہ ہے ہمارے اختلافات ہیں لیکن فقی اختلافات اپنی جگہ معلومات کا جواب معلومات سے ہوگا تقریر کا جواب تقریر سے ہوگا تحریر کا جواب تحریر سے ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ جلسہ ہو اور اتنی مشتعل تقریر کر کی جائے کہ جب جلسہ ختم ہو تو جا کے تم کسی کے امام بارگاہوں کو جلا دو اور وہ تمہاری مسجدوں میں دھماکہ کر دیں اور تم ان کے نمازیوں کو مار دو اور تم وہ تمہارے نمازیوں کو مار دیں یہ جو درمیان میں لڑانے والے ہیں نا ان سے آگاہ ہیں نا ہمارے اختلافات ہیں کسی سے بھی ہو سکتے ہیں لیکن تقریر کا جواب تقریر معلومات کا جواب معلومات سے ہوتا ہے اور پھر جب پاکستان یہ دارالاسلام ہے یہ باب الاسلام ہے عدالتیں یہاں موجود ہیں اللہ سے دعا کیجیے کہ یہاں اسلامی عدالتیں قائم ہو کرے پاکستان کے اہل وطن حکومت اور عوام مل کر اپنے خود ہی شریعت کا نفاذ کر لیں ہم اس میں پیاری محفل میں پیار و محبت سے سمجھاتے ہیں ہم ان مولویوں کے صرف اس کے خلاف ہیں کہ ان کا طریقہ کار غلط ہے یہاں اسلامی نظام ہم بھی چاہتے ہیں لیکن خونی انقلاب نہیں چاہتے جس نے داڑھی نہیں رکھی ہے اسے اسے سمجھاتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ اسے کلاشن کو مار دو لیکن مسلمانوں تم سے بھی کہتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شریک ہوں یہ ہفتہ وار فیضان مدینہ کا اجتماع ہو یا مسجدوں میں جو درد ہیں اور آپ اہل سنت زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں جائیے تاکہ مسجدوں میں آپ کی جمعیت رہے اور پھر سنتیں سیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کیجیے شریعت میں حسن ہے شریعت میں بندگی آسان ہو جاتی ہے زندگی آسان ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی برتن دھل جائے تو پانی سے دھل جاتا ہے بہت دن ہو جائے تو کلئی گھر کے پاس جائے تو سب سے پہلے اس برتن کو آگ پہ رکھ دیتا ہے اگر تم نے پیار کی باتوں کو نہ سمجھا تو چہرے آگ پہ رکھے جا سکتے ہیں پھر ہم سے نہ کہنا لوگوں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسا اسلام نافذ ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے بھول گئے چالیس سال تک تمہارے دروں پہ تمہارے دروازوں پہ آتے رہے تمہاری گلیوں گلیوں میں ساری ساری رات جا کر سمجھاتے رہے کہ مسلمانوں نماز پڑھو حضور کی سنتوں کو اپنا لو اور لیکن لوگوں نے تو صاحب بندگی بڑی مشروط رکھی ہوئی کسی نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا ہے عمرہ مل جائے تو رکھوں گا حج کر لوں تو رکھوں گا بعض نے اپنی شادی کا کی شرط باندھی ہوئی ہے کیا بیان کروں اللہ کی رحمت بغیر شرط کی مل رہی سانس آ رہی ہے جا رہی جو آ رہی ہے سانس نہ جائے تو پتہ چل جائے جو آ گئی نہ جائے تو پتہ چل جائے جو پانی پیا نہ نکلے تو پتہ چل جائے کیسی یہ اس کی رحمت عام ہے یا اللہ تعالیٰ ہفتے میں ایک دن رحمت کرتا ہے اور چھ دن تم پہ سختی کرتا ہے ایسا تو نہیں ہے نا تو پھر تم بھی عادت چھوڑو کہ ہفتے میں ایک نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم شقت فرما رہے ہیں وہ رحمت عالم ہے تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں یہاں بھی رحمت ہیں عالم برزخ میں بھی رحمت ہیں قبر میں بھی آ گئے ہیں سوال و جواب بھی ہوتا ہے جو سوال کا جواب صحیح دے گا جنت میں جائے گا لیکن ایک بات بتا دوں راز کی علامہ جلادی سیت اطرا نے فرمایا ہے کہ ایک نوجوان تھا میلاد کی محبت سجایا کرتا تھا نوجوانی میں وقت آ گیا مثال ہو گیا قبر میں تفصیل ہو گئی محلے والے دفن کر کے واپس آ گئے علامہ جلادی سیت نے فرماتے میں قبر پہ ٹھہر گیا کہ تھا محبت والا دیکھوں کیا ہوتا ہے اور یہ وہ علامہ جلادی سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے ستر بار حضور کی زیادہ بیداری میں کی ہے اور جن کی تفصیل جلال سبھی سبھی پڑھتے ہیں کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں تو وہ قبر پہ ٹھہر گئے آنکھیں بند کی تو دیکھا فرشتے آ گئے پہلا سوال کیا من ربو کا تمہارا رب کون ہے وہ نوجوان جواب نہیں دے سکا کمال کی بات ہے سوچو تو صحیح اتنے تین آسان سوال ہوتے ہیں انسان جواب نہیں دے پاتا کیوں نہیں دے پاتا اس لیے دے پاتا کہ جو انسان عمل کر کے جاتا ہے اس کی حیبت ساری ہوتی ہے کوئی اور نوجوان یہاں تو بڑے پرامن لڑکے رہتے ہیں لیکن کہیں اور کوئی نوجوان کسی پہ کسی بس پہ پتھر مار کے آ جائے شیشہ توڑ دے اور گلی میں بھاگے آ رہا ہو دوسرے سے موبائل آ جائے اس کو شک ہو پولیس والا پکڑ لے پوچھے کیا نام ہے تو نام تو جانتا ہے لیکن گھبرا جاتا ہے بتا نہیں پاتا کہاں رہتے ہو کیا پتا جی جی جی جی گھی بن جائے کیوں جو کام کر کے آیا ہے نا اس کا اس کی حیبت ساری ہوتی ہے تو انسان سے سوال ہوتا ہے جواب کیوں نہیں دے پاتا جو زمین کے اوپر کر کے آیا ہوتا ہے نا اس کی حیبت ساری ہوتی من رب کا تمہارا رب کون ہے تو آج کیسے کہوں ربی اللہ جب دنیا میں تھا تو کہتا تھا کیا نام ہی سب ہے ارے صاحب ڈیوٹی ہے نوکری ہے آخر کارخانے جاؤں کہ مسجد جاؤں بتائیے افسر کی بات مانوں مالک کی بات مانوں کہ نماز پڑھوں اللہ اکبر من رب کا کون ہے تمہارا پالن ہار کون ہے تمہارا مالک کون ہے تمہیں روزی دینے والا تو دیر لگ جاتی ہے گھبراہٹ فرشتے دوسرے سے حل کرنے لگے نے کا ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے دین الاسلام پرچہ حضور نے آؤٹ کر دیا جواب بھی بتا دیا پھر بھی لوگ یاد نہیں کرتے میرا دین اسلام ہے کیسے کہیں جب دنیا میں کہتے تھے مسلمانوں میں بڑی برائیاں تھیں دیکھیے صاحب انگریزوں کو کیسا انصاف ہے صدر تک نے معافی مانگ دی واہ واہ اس میں بھی عزت کا ذہن کپڑا گندا ہے لاکھوں ڈالر میں آکشن ہو رہا ہے یہ دور زندہ لوگوں ایک بات یاد رکھنا یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم حسن کی امت میں ہیں اگر حضور کی امت میں نہ ہوتے کسی اور نبی کی امت میں ہوتے تو ہم پر عذاب آ جاتا اور یہ دو وجہیں بتا دی جاتی آنے والی قوموں کو آنے والے نبی پہ جو کتاب آتی اس میں یہ لکھ دیا جاتا کہ تم سے پہلے جو قوم تھی وہ قتل عام کر رہی تھی اور فحاشی پھیلا رہی تھی اس لیے ہم نے ان کو غرق کر دیا یہ اس وقت کے جو انسان دنیا میں جہاں گئے یہ ملکوں کی تقسیم جغرافیہ ہے تقسیم تو ہماری ہے نا انسان تو انسان ہے اس دور کا انسان تو انسان ہے میں اور تم تنہائی میں بھی فحاشی سے بچنا ورنہ یہ ٹائٹینک ایج ہے یہ لیڈی ڈیانا کا زمانہ ہے یہ کلنٹن کا دور ہے فحاشی گھر کے اندھیرے کمروں میں بی سی آر سے شروع ہو کر ملک سب سے بڑے ملک کے صدر کے کمرے میں بھی فحاشی جاری ہے اور اسی طرح اورنگی کی گلیوں سے لے کر فلسطین اور کشمیر میں بوسینیا میں چیچنیا میں نیو یارک کی اندھیری گلیوں میں سب سے زیادہ قتل امریکہ میں ہوتے ہیں یہ خیال رکھیے گا سب سے زیادہ قتل امریکہ میں ہوتے ہیں شام کو سات بجے گھڑی پہن کے نکلنا مشکل ہے بعض اسٹیج ایسی ہیں ہم سے تو کہتے ہیں یہ لوگ بہت قرضہ لیتے ہیں بہت لوگ کہتے ہیں کتنا صاحب سات ارب کا دو قرضہ اور وہ معلوم ہے ڈیڑھ سو ارب ڈالر کی شراب پی جاتے انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والوں سنی مولوی سے بات کرو اگر آج انسان اس زمین کا انسان گناہوں سے توبہ کر لے تو یہ جو چھ سات ارب کے قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں نا ڈیڑھ سو ارب ڈالر بچ جائے لوگوں کو غذا مل جائے دودھ مل جائے دوا مل جائے جتنے کا نشہ کرتے ایک بچہ جو پچیس روپے کی پڑیا سے پچاس روپے کی پڑیا لیتا ہے وہ بیس روپے کی سبزی میں دو وقت کا کھانا گھر میں پکا سکتا مدینہ شریف میں گیا صوفی بزرگ تھے ان کا روزانہ لنگر روزانہ لنگر ایک دھلمل یقین پہنچا پوچھ ہی بیٹھا حضرت یہ روزانہ آپ کیسے لنگر کرتے روزانہ آپ کے یہاں دیکھتا ہوں دس پندرہ آدمی دستخان پہ لنگر کا معاملہ اپنا ہم بڑے بڑی جگہ پہ گئے ایمان صدر بیئر کنوینشن اسلامک سمٹ کے لیے جو ہال بنا تھا وہاں بھی گئے اور کاٹ دینا یار کہیں اور بھی کریں گورنر وزرا بڑی بڑی دعوت جہاں آدمی گن گن کے جاتے ہیں دعوت نامہ ایسے نہیں ملتا جب تک ایجنسیز کے لیے نہ کر دیں اور پھر آدمی گنے جاتے ہیں چڑیا بچہ پر بھی نہیں مار سکتا اتنے گنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں مگر جب کھانا شروع ہوتا ہے تو اکثر دیکھا کھانا کم پڑ گیا پتا نہیں کیسا پکاتے اور یہاں اورنگی کی غریب گلیوں میں دیکھا گیارہویں بارہویں چھٹی میں دیکھا غریب آدمی ہے ایک پتیلی میں سالن پکاتا ہے چاول پکاتا ہے چنے ڈال کے دیکھ پکا لیتا ہے دروازہ کھول دیتا ہے جس سے میں کہہ دیتا رات تو جائیے گا نہیں کھانا کھائے بغیر اور کھانا پورا ہوتا ہے لنگر بچ جاتا ہے لنگر کبھی ختم نہیں ہوتا کیوں ختم ہوگا فاتحہ جو پڑھی جاتی ہے آخری سوال اسے بہت سے سوال نا وہ اس تقریب میں روا گئی بھائی جس پہ فاتحہ پڑھ دی جائے اس میں برکت نہ ہو تو کس میں برکت تو وہ صوفی بزرگ مدنی شریف میں کھانا کھاتے ہیں تو آئیے جو کھانا کھائیے آئیے کھانا کھائیے تو ایک جیسا مل یقین کہنے کا کہ آپ روزانہ کیسے ہر ہر کھانے پہ دس کی شادی کھانے پہ ہوتے تو وہ تو مجھے بہت عجیب لگا کہ اس نے کیسی بے ادبی کا سوال کیا لیکن وہ بزرگ تھے مسکرا کہنے کے بیٹا یہ آپ کے پاس جو سگریٹ کا ہل کا جو پیکٹ پڑا کتنے کا دس ریال کا یہ کتنی پیتے ہیں آپ روزانہ دو پیکٹ پیتا ہوں کیا بس یہی بات ہے آپ بیس ریال کی سگریٹ پی جاتے ہیں میں بیس ریال کی سبزی منگا لیتا ہوں اور دسترخوان پہ رکھ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے تو سچی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان گناہوں سے بچے تم بازاروں میں جانوں سے بچو تو آج بھی گھر تم سے اتنے پیسے نہیں مانگتا جو لوگ اپنی بیویوں پہ ناراض ہوتے ہیں نا ذرا بیوی سے الگ رہ کے ٹرائی کے طور پہ رہ کے اکیلے دیکھے کہ گھر کا خرچ زیادہ تھا یا تنہا ان کا خرچ زیادہ ہوتا ہے جب تنہا آدمی رہتا ہے گھر کا کرایہ بھی دے ہوٹل کا کھانا بھی دے اور یہ بھی دے تو کہتا ہے اگر دعا کرے گھر آباد ہو بڑی زندگی مہنگی ہو رہی اور جب گھر آباد ہو گیا تو بیوی کو ڈانٹتا ہے چپ رہو ساری مہنگائی تمہاری وجہ سارا قصور بیچاری بیوی کا تمہارا بس ہو تو ورلڈ بینک کا قرضہ بھی بیوی کے سر ڈال ماں باپ ماں ماں کے قدم چومنا باپ کے چلو ہاتھ ہی چوم لینا باپ سے اتنا ہی کہہ دینا کہ ابا مجھے معاف کر دو لیکن اگر کسی کے والدین کا وشال ہو گیا ہے بس یہ آخری پوائنٹ ہے بس بہت ہو گیا میں بھی تھکا ہوا ہوں اور پھر ان شاء اللہ آئندہ جسے میں بھی آنا ہے اور اچھا بھائی کو تو بہت دور گلشن اقبال جانا لیکن یہیں قریب سلام پڑھتے ہیں تو ماں باپ کو راضی کر لو ماں کے قدم چومو باپ سے معافی مانگ لو بیوی کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آؤ کیونکہ سرکار نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور تم نے سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کے اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھے عمر مومنی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نماز میں سب سے زیادہ رونے والے حضور تھے اور ہمارے درمیان باتیں کرتے ہوئے سب سے مسکراتا ہوا چہرہ اگر کسی کا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ وہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور تشریف لائے امر مومی سے جب نظر کرم فرمائی مسکرائے تو دندان مبارک کی روشنی سے امر مومنی نے کھوج بھی سوئی تلاش کر تو حضور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس قدر حسن اخلاق سے پیش آتے یہاں سے ہم جائیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں تو پھر پتہ چلے کہ ہاں سنی تحریک نے کوئی جلسہ کیا تھا اللہ ہمارے اندر تبدیلی آنا چاہیے لاکھوں کا مجمع ہو ہزاروں علماء تقریر کر کے جائیں لیکن اگر ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے تو سوچئے شروع شروع اسلام پھیلا کتنا مشکل زمانہ تھا اور کیسے لوگ تھے کیسے پتھر دل لوگ تھے لیکن معلوم ہے کیا ہوتا تھا ایک ارب جب ماں باپ کو گالیاں دیتا تھا آج کل تو نہیں دیتے ماں باپ کو بڑا بھلا کہنا بیوی کو مارنا پیٹنا بچی کو قتل کر دینا بیٹے کو جوئے میں ہار آنا یہ سب معاملات تھا پھر ایک عرب اپنے گھر واپس آیا اب جو گھر واپس آیا کونے میں جا کے بیٹھا ہے ماں آئی تو کھڑا ہو گیا ماں حیران ہو گئی کہ یہ میرے سامنے ادب سے کھڑے کیوں ہو گئے خیر ماں چلی گئی بیوی آئی کیا کھاؤ گے جو پکا ہے کیا بیوی حیران کیا تب تو مارتا پیٹتا تھا کیا پکایا یہ کیوں نہیں پکا ہے وہ کیوں نہیں پکا بیٹی سامنے نہیں آ رہی اب بیٹی جو کہیں نظر پڑی تو وہ پکڑتا ہے بیٹی بھاگتی ہے لیکن باپ نے تھاما اور کلیجے سے لگایا پیار کر رہا ہے گود میں بچھا رہا ہے بیٹی بڑی پریشان یہ کیا ہو گیا اس کو تو وہ عورتیں آپس میں مشورہ کرتی تھیں کہ اس سے پوچھے تو صحیح اس پر کیا ہو گیا تو وہ عورتیں جمع ہو کے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایک بات تو بتاؤ کچھ دن سے ہم ہم تم نے بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے تو وہ عرب کہتا تھا ایک بات بتاؤں کسی سے بتانا نہیں اس ظاہر نہیں کرتے تھے نا کسی سے کہو نہیں تو ایک بات بتاؤں بتاؤ کیا بات کیا بتانا نہیں کسی کو میری لوگ میری جان کے دشمن ہو جائیں کہا بتاؤ کیا بات ہے تو پھر عرب کہتا تھا کہ اصل میں میں مسلمان ہو گیا ہوں میں محمد رسول سے ایمان لے آیا ہوں اور میرے رسول نے مجھ سے کہا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جلنا چاہیے میرے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کے اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں اور بیٹا میں تجھے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا بیٹی اللہ کی رحمت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جس نے اپنی بیٹیوں کو پال لیا اور نبھا لیا حضور نے فرمایا قیامت مجھ سے ایسا قریب ہوگا جیسے انگلیاں قریب ہیں اللہ اکبر تو وہ عورتیں کہتی تھی اچھا اگر حضور کا یہی پیغام ہے تو ہمیں بھی لے چلو ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں اللہ اکبر دوستوں رشتوں کا خیال رکھو اور جب یہاں سے جلسے سے جاؤ تو ان شاء اللہ تعالیٰ گھر والوں کو محسوس ہو کہ کوئی تبدیلی آئی ہے جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ جا کے نماز پڑھے میں جانتا ہوں کہ ہے بڑا مشکل اس دور میں کسی نوجوان کا رات کو ایک بجے گھر جا کے نماز پڑھنا بڑا مشکل اگر کسی نوجوان نے پڑھی بھی پڑھیے گا سب بول اس لیے رہا ہوں کہ خطرہ دور ہو نفس کا خطرہ دور ہو اگر کوئی نوجوان نماز پڑھنے کھڑے ہوگا تو ماں باپ ڈر جائیں گے کہ بیٹا خیریت ہے پیچھے موبائل تو نہیں آ رہی تم اور نماز اور پھر رات کے ایک بجے کھڑکی بیچاری ماں جھا کے اللہ خیر کرے گاڑی کی آواز تو نہیں آئی مگر کیا بات ہے نماز اس وقت میرا بچہ بابو نماز پڑھ رہا حیران ہو جائیں گے اللہ سوچنے کی بات ہے لوگوں کہ ہم اسلامی شہر سے کتنا دور ہو گئے کہ آج رات کو جا کے کوئی مسلمان نوجوان اپنے گھر میں نماز پڑھے تو ماں باپ حیران ہو جائیں کہ میرا بچہ نماز کیسے پڑھا ہے لیکن لوگوں شیطان مردود کو آج مایوس کرنا ہے اور ماں باپ کو خوش کرنا ہے ایمان والوں کو خوش کرنا ہے حضور کو خوش کرنا ہے کہ سرکار آپ کی امت میں ہے آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مدینہ شریف بلا لیجیے لیکن یہاں سے بھی اللہ آپ کی آنکھوں کی نظر ہے میری بندگی بھی سرکار آپ کے حکم کے مطابق ہے بندگی اللہ کی ہے لیکن حضرت حمزہ سے پوچھو سب ایمان لائے ٹھیک ہی لائے لیکن حضرت حمزہ کیوں ایمان لائے حضرت حمز شکار سے آئے تھے حضرت کسی نے بتایا آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو حضور محمد وسلم بہت برا بھلا کہا اچھا غصہ آ گیا کمان نکالی اور جا کے ابو جہل کو اتنا مارا اتنا مارا ابو جہل بھی بڑا بہادر صاحب بڑا جری پہلوان تھا لیکن حضرت حمزہ شیر خدا مارا اس کا بہت ابھی اظہار ایمان نہیں ہوا ہے ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا ہے اپنے حضور صاحب بہت محبت کرتے مارا اس کو بہت مارا بہت خون خون ہو گیا وہ سیرت گھوڑا دوڑا حضور کے پاس آئے سرکار کی خدمت میں آئے کہا محمد حضور کے بتیجے ہیں میں نے ابھی ابو جہل کو بہت مارا کیوں کہا سنا تم کو اس نے برا بھلا کہا تھا میرے ہوتے ہوئے میں نے اتنا مارا کہ خون نکال دیا حضور نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا حضور خاموش رہے پوچھا کیا بات ہے آپ کو خوشی نہیں ہوئی ارے میں نے ابو جہل کو مارا ہے حضور نے فرمایا مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ آپ نے ابو جہل کو مارا ہے کہا پھر تم کو کس بات سے خوشی ہوگی کہ اگر آپ کلمہ پڑھنے تو میں خوش ہو جاؤں گا حضرت حمزہ نے کہا اچھا اگر تم اسی بات پہ خوش ہو تو میں کلمہ پڑھتا ہوں اشد اللہ الا اللہ وحدہ لا اللہ شریف اللہ محمد عبدہ تو سچی بات یہ ہے کہ عاشق تو وہ ہے جو حضور کے کہنے سے سب کچھ مانے گئی کہ ایک بات آدھی رہ گئی تھی کہ اللہ نوجوان کو جس کے اعمال تو واجبی سے تھے لیکن کی محفل مناتا تھا تو اس کے وصال کے بعد قبر پہ موجود ہے آنکھیں بند کی تو دیکھا فرشتے آ گئے پہلا سوال ہوا جواب نہیں دے سکا دوسرا سوال ہوا گھبرا گیا وہ بھی نہیں جواب دے سکا تیسرے سوال کے وقت علامہ جلدی مسیح فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار تشریف لے آئے اور بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ سرکار کی زیارت ہوتی ہے تیسرا سوال یہ ہے واضح کہ ماں تقول حق حاضر رجل تم ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے یہ جو حاضہ کا اشارہ ہے نا یہ حاضہ جو ہے یہ قریب کے اور وجود حصے کے لیے ہوتا ہے یہ کیا ہے نا تو حاضر وجود کے معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے ہیں جب یہ سوال ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا لیکن بس کیا بتایا جائے وہ پہچان نہیں سکا کہ یہ کون بزرگ ہیں تو اپنی گردن گھما کے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں ان کو نہیں پہچان سکا تو فرشتوں نے گز اٹھا لیا کہ مارے اور مارے اور ایسا مارے کہ زمین میں دھستا ہوا چلا جائے لیکن جلادین سیدی رحمت رہنے فرماتے کہ جیسے فرشتوں نے گز کی طرف ہاتھ بڑھایا حضور نے اپنے دست کرم کو بلند فرمایا اور فرمایا علم انا عارف ہوں ارے کیا ہوا اگر یہ مجھے نہیں پہچانتا میں اسے پہچانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا کرم فرما یہی بہت ہے کہ حضور ہمیں پہچانے ہمارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ رحمت و کرم سے اچھے کر دے اور حضور سے نسبت و فرمائے سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں